من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبداً لنار ابدا تعالى عليه تعالی میرے محترم بھائی اور دوستو انسانی علم بہت ترقی کر چکا ہے اور لوگوں کو اپنی معلومات کے بڑے دعوے ہیں اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی بہت سمجھتے ہیں لیکن ایک کتنا سادہ سا سوال ہے جس کا جواب آج کے بڑے سے بڑے علامہ کے پاس کوئی نہیں اگر اس کو اللہ کے علم کی روشنی نصیب نہیں ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے مجھے کس نے بنایا ہے یہ کتنا بنیادی سوال ہے اور کتنا اہم سوال ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے میں پاکستان میں پیدا ہوا یا سویڈن میں پیدا ہوا یہ بنگلہ دیش میں پیدا ہوا یہ مصر میں پیدا ہوا کیا اپنا چناؤ ہے خود چاہ یہاں پیدا ہوئے مسلم صاحب ان کا اپنا انتخاب ہے افریقہ میں پیدا ہوتا ہے کالے رنگ کا کیا اس کا یہ اپنا انتخاب ہے تو کس نے یہ کس نے کیا ہے کون اس زندگی کو وجود دیتا ہے یہ میرا سب سے پہلا سوال تھا اگر میں اسے حل نہیں کر سکا تو ممکن نہیں کہ میں زندگی کی راہوں میں صحیح راستہ اختیار کر سکوں دوسرا آسان سا سوال موت کسے کہتے میں نے کچھ دنیا بھی پڑھی ہے کچھ دین بھی پڑھا ہے پہلے میڈیکل میں تھا پھر وہاں سے دین میں آ گیا تو میڈیکل کی کتابوں میں دو سو جواب ہیں موت کسے کہتے ہیں موت کیا چیز ہے دو سو جواب اور دو سو جواب کا مطلب ہے کہ ایک بھی ٹھیک نہیں ہے اس لیے دو سو ہیں کہ ایک بھی ٹھیک نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں سے ایک بھی نہیں جو ٹھیک ہو اور اس کا ایک جواب اللہ نے دیا ہے میں بھی اللہ کی بات یا اللہ کے علم کی بات نہیں کر رہا انسانی علم کی بات کر رہا ہوں میں اس غبارے سے ہوا نکالنا چاہتا ہوں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ کہ زندگی کا سب سے بڑا سوال ہے میرا مالک کون ہے میرا پیدا کرنے والا کون ہے اب میں مرنا نہیں چاہتا تو میں کیوں مر جاتا ہوں کون مرنا چاہتا ہے تو پھر میں کیوں مرتا ہوں اور یہ موت کبھی جوانی میں کبھی بڑھاپے میں کبھی بچپن میں کبھی بغیر کسی بیماری کے یہ کیا چیز ہے کیوں آتی کیا موت یہ اختتام ہے اینڈ آف دا لائف ہے یا اس کے بعد کوئی اور چیز بھی ہے چونکہ انسانی بے بسی کا عالم ہے اب ذرا غور فرمائیں کہ خواہشات اتنی زیادہ ہیں کہ حد ہوئی نہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے اسباب بہت تھوڑے ہیں اور عمر اس سے بھی تھوڑی ہے آپ لوگ اپنے ملکوں سے آئے کمانے کے لیے اپنے ملکوں میں خوشحال ہوتے تو یہاں نہ آتے یہاں ضرورت لے کر آئے پھر کسی کے پاس پیسہ بن گیا کسی کے پاس نہیں بنا ایک عمر گزر گئی پیسہ بناتے بناتے پاکستان کے سو بڑے تاجروں میں ایک تاجر مجھ سے کہنے لگا مجھے یہ حسرت ہے کہ میں اپنے پیسے کو خود کب خرچ کروں کہ میرا کاروبار اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ میں اس کو ٹائم نہ دوں تو کاروبار جاتا ہے ٹائم دیتا ہوں تو خود میں کب اپنے پیسے سے نفع اٹھاؤں یہ حسرت ہی دل میں لیے پھرتا ہوں تو خواہشات بہت زیادہ اور اسباب بہت تھوڑے پورا کرنے کے لیے اور زندگی اس سے بھی تھوڑی ایک آدمی کو ملک نہیں چھوڑنا پڑا وہ پاکستان میں بنگلہ دیش میں مصر میں جہاں جہاں سے آپ لوگ تشریف لائے ہوئے وہ اپنے ملک میں بہت مالدار ہے اس کا باپ بہت بڑی جائیداد چھوڑ کے گیا ہے لیکن اسے نفع اٹھانے کے لیے اس کے پاس بھی ساٹھ ستر سال ہے پھر وہ بھی مر جاتا ہے یہ بنیادی سوال میں چھیڑ رہا ہوں اور اور یہ چیلنج ہے کہ کوئی ان کا جواب دے اپنے علم سے جو کچھ پڑا ہوا اس سے جواب دے کوئی جواب نہیں کسی کے پاس کوئی جواب نہیں یہ زندگی کیوں ہے پھر یہ ایک اور سوال میں اٹھا رہا ہوں مجھے کس نے بنایا میں کیوں مر جاتا ہوں میں آیا کیوں ہوں میں کوئی آنا چاہتا تھا تو میں کیوں آ گیا تو جب مجھے کسی نے بھیجا ہے کس لیے بھیجا ہے ایک دفعہ ایک سفر میں ایک میرے برابر سیٹ میں ہالینڈ کا ایک تاجر بیٹھا ہوا تھا گارمنٹس کا تاجر تھا بہت بڑا انگلش اس کو آتی تھی کوئی تھوڑی بہت مجھے بھی یاد رہ گئی ہے اکثر تو بھول گئی ہے تو میں نے اس کو دعوت دینا شروع کی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم بیانتاری سے بتاؤ آپ کی ساری زندگی ہے میوزک کلب شراب جوا یہ آپ کی زندگی ہے تو کیا یہ زمین آسمان اور یہ زندگی کیا اس کا مقصد اتنا ہی کچھ ہو سکتا ہے بھائی تم یہاں بیٹھو تیری بڑی مہربانی پیچھے چلے جاتا ہوں تو کیا زندگی کا مقصد اتنا ہی ہے کہ یہ جو سرکل چلتا ہے یہ پانچ دن کمایا پھر کلب چلے گئے اس میں سارا خرچ کر دیا آج کوئی گرل فرینڈ ہے آج کوئی بوائے فرینڈ ہے پھر چار دن کے بعد کوئی اور ہے کوئی اور ہے پھر موت ہے کیا یہ آسمان کیا یہ زمین کیا صرف اسی لیے میں نے کہا نہیں نہیں نہیں یہ ہو سکتا میں نے کہا تو زندگی کا کیا مقصد ہے کہنے لگا میں نہیں جانتا کیا ہے مجھے نہیں پتا تو میں نے کچھ بنیادی سوال آپ کے سامنے اٹھائے ہیں آپ سویڈن میں چلے جاؤ اس سے بھی بڑا علمی ملک ہے امریکہ چلے جاؤ آپ کو ان کا جواب نہیں مل سکتا یہاں اندھیرا ہے اندھیرا ہے یہاں آ کر پھر آپ کو اللہ کے علم کی ضرورت پڑتی اب انسانیت چند طبقات میں تقسیم ہو گئی ہے جواب نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں نہ کوئی بنانے والا ہے اور نہ کوئی بھیجنے والا ہے بائی چانس آپ آئے تھے بائی چانس آپ مر جاتے ہو لہذا یہ جو آپ کے پاس چند سال ہیں اسٹاک ہوم میں آپ نے ان کو انجوائے کرنا ہے بس اور کوئی زندگی نہیں یہ ایک بہت بڑا ہے اربو انسان اس پر چل رہے ہیں ارب انسان کئی ارب ہیں جو یہ کہتے ہیں کچھ نہیں یہ یہ کو آج کا فلسفہ نہیں کہ ڈارون ڈارون تو ابھی اٹھارہ سو بیاسی میں مرا اٹھارہ سو بیاسی میں ڈارون مرا ہے اس کو تو کوئی ڈیڑھ سو سال بے بھی نہیں ہوگا یہ تو فلسفہ یونان ہے عیسی علیہ السلام سے بھی پہلے کا یہ فلسفہ ہے کہ زندگی خود شروع ہوئی ہے خود ہی ختم ہو جاتی ہے نہ کوئی بنانے والا ہے نہ کوئی مارنے والا ہے اپنے آپ ہی پیدا ہوتے ہیں اپنے آپ ہی مر جاتے ہیں یہ زمین آسمان ایسے ہی قائم رہیں گے اس میں آنے والے آتے رہیں گے کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے محفل کا ہے رنگ بھی مہمان بدلتے رہتے ہیں صافی کا انداز پرانا ہے یہ محفل انسانی زندگی ایک بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے جس کے میں ٹھہراؤ نہیں جس میں کوئی گھاٹ نہیں اس سے آگے جا کے گہرے پانی میں گم ہو جانا ہے یہ یونان کا فلسفہ ہے تو ایک طبقہ اگر یہ کہتا ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے اور بنانے والا بھی کوئی نہیں ہے پھر وہ جیسے مرضی زندگی گزارے تو ان کے پاس دلیل ہے تو یہ ہم کسی کو مانتے نہیں ہمیں کیا کہتے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے نکاح کیا ہے زنا کیا ہے ہمیں کیا کہتے حلال کیا ہے حرام کیا ہے ہمیں کیا کہتے ہمارا اندر کچھ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ایک طبقہ اہل دین ہے اہل مذہب اہل مذہب وہ مذہب عیسائی ہو یہودی ہو ہندو ہو وہ مسلمان ہو مذہب جو کسی مذہب پر یقین رکھتے ہیں ان میں بڑے مذاہب تین ہیں مسلمان عیسائی مسلمان یہودی جن کے پاس آسمانی کتابوں کا دعویٰ ہے ہندو بھی بہت بڑی تعداد میں کہ ہندو یہی بات ختم کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایک نسل دوسری نسل میں چینج ہو جاتی ہے اچھے عمل ہیں تو آگے کسی اور اچھی شکل میں پیدا ہو جاؤ برے عمل ہیں تو کسی کتے باندر کی شکل میں پیدا ہو جائے گی جنت اور جہنم کا تصور ان کے ہاں بھی ایسا کوئی نہیں ہے تو موت کے بعد کی زندگی کا جو صحیح تصور رکھتے ہیں وہ تین طبقات ہیں مسلمان عیسائی یہودی یہ موت کے بعد زندگی کو مانتے ہیں موت کے بعد جنت کو مانتے ہیں موت کے بعد جہنم کو مانتے ہیں اور جزا سزا کے تصور کو مانتے ہیں جتنے آسمانی مذاہب جب ہم ان کو حقیقت میں دیکھتے ہیں تو ان کے پاس اپنی مذہب کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ آسمانی چیز ہے انسانی علم نہیں ہے تو اس کے لیے کتاب چاہیے تو زبور ختم ہو چکی ہے تورات ختم ہو چکی ہے ان کا وجود زبور کا وجود کوئی نہیں تورات کے چند اوراق ہیں وہ عبری زبان میں تھی وہ زبان مٹ چکی ہے عیسی علیہ السلام کی جو تورات ہے انجیل ہے یہ وہ نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی یہ وہ نہیں ہے یہ چار عیسی علیہ السلام کے مذہب کے چار بڑے آدمی تھے جن میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان میں پچاس سال سے لے کر ایک سو دس سال کا فاصلہ ہے لوکا متا یوحنا اور مرقص یہ چار بڑے عیسائی ہیں سب سے پہلی انجیل لکھی گئی پچاس سال کے بعد پچاس سال کے بعد جو بندو پھر دوسری لکھی گئی کوئی نوے سال کے بعد تیسری لکھی گئی سو سال کے بعد چوتھی لکھی گئی ایک سو دس سال کے بعد یہ تقریباً بتا رہا ہوں کوئی بالکل نہیں ہے یعنی سو فیصد ایسا نہیں تقریباً یہ ہوا ہے تو ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی اصل کتاب نہیں ان کے کوئی یادداشتیں ہیں انہوں نے ان کو کتابی شکل میں دے دیا اس لیے انجیل ہر انجیل دوسرے سے مختلف ہے ہر انجیل دوسرے سے مختلف ہے انیس سو پینتیس میں جرمنی بڑا طاقتور ہو گیا تھا تو ان کے پادریوں نے بائبل کو اکٹھا کیا کوئی ستر بائبل اکٹھی کی تو سب میں اتنا فرق تھا کہ جیسے زمین اور آسمان تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو انہوں نے کہا قرآن کٹھا کرو وہ بھی ایسا ہی ہوگا تو انہوں نے پوری دنیا سے چالیس ہزار قرآن اکٹھے اپنے تو صرف ستر اور ہمارے چالیس ہزار اور اس وقت پریس نہیں تھا بہت تھوڑا تھا بہت تھوڑا تھا ہاتھ کے زیادہ تھا چالیس ہزار قرآن کی انہوں نے ستر ستر میں لائی اور لفظ لفظ میں لایا اور کوئی فرق نہ ڈھونڈ سکے وہ پاگل ہو گئے کہنے لگے یہ تو کوئی اور ہی چکر لہٰذا اس کو ٹھپ دو یہیں رکھ دو اس کو آگے سب نہ کہیں کھل جائے ابو سفیان اور اخنس بن شریک دو بڑے عرب کے سردار اور اللہ کے نبی کے جانی دشمن وہ حرم کی باؤنڈری پر کھڑے حرم ایک گول دائرہ ہے ایسے گول دائرہ نہیں ہے جسے آم کی شکل ہوتی آم تو آپ نے دیکھا آم کی شکل کا ایک دائرہ ہے اللہ نے بیت اللہ کے گرد لگایا ایسے کر کہیں سے فاصلہ زیادہ ہے کہیں سے تھوڑا ہے کہیں سے بہت تھوڑا ہے اس کے اندر کو حرم کہتے ہیں کہ اس میں نہ کسی شکار کو مارا جا سکتا ہے نہ کسی کے ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے نہ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے یہ امن کی جگہ یہ اللہ نے باؤنڈری لگائی تو اس باؤنڈری پر ابو سفیان اور اخنس کھڑے ہوئے تھے تو ایک ہرن کے پیچھے بھیڑیا لگا ہوا تھا اور ہرن بھاگ رہا تھا اور بھیڑیا پیچھے تھا جب اس نے جمپ کیا اس کو اوپر چھا گیا اس کے اوپر تو ہرن کے اگلے دو پاؤں حرم کی باؤنڈری میں چلے گئے تو اس نے بھیڑی نے اپنے پاؤں یوں سمیٹے اور پیچھے گر گیا اور ہیرن کو کچھ نہیں کہا تو اب سفیان اب اخنس کہنے لگا ہوئی ہوئی ہوئی یہ بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ باؤنڈری ہے کرم شریف کی تو بھیڑی ایسے سیدھا ہوا اوکے اس نے عربی زبان میں کہا اس سے زیادہ عجب بات یہ ہے کہ محمد تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہے اور تم سب جہنم میں جا رہے تو اب سفیان کہنے لگا کسی کو بتانا نہیں اگر پتہ چل گیا تو سارے ہی کلمہ پڑ جائیں گے تو وہ پادری کہنے لگے کسی کو بتانا نہیں اگر ان کو پتہ چل گیا ہماری عوام کو کہ چالیس ہزار قرآن میں زیر زبر کا فرق کوئی نہیں ہے تو کہیں یہ سارے کلمہ نہ پڑ جائیں تو اب جنت اور جہنم کے تصور سے تین طبقے زندہ ہیں تو یہودیوں نے اپنا کام یوں ختم کیا ان کا ہماری قربانی علیہ السلام نے دے دی ہمیں چھڑا دیں ہم جو مرضی کریں ہمیں موسا چھڑا لیں لہذا ان کے لیے حلال حلال ہے پر ان کی مرضی اپنائیں یا اپنائیں حرام حرام ہے پر ان کی مرضی چھوڑیں یا کریں وہ کہتے ہیں ہمیں موسا چھڑائیں موسا علیہ السلام ہماری قربانی دے گئے لہذا ہم جو مرضی کریں ہمارے لیے جنت ہے اگر ہمیں آگ میں جانا بھی پڑا تو اللہ ایام معدودات ہمیں بس ہے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ دو چار لتر مارے گا پھر گئے گا چلو جاؤ جنت لہذا ان کے لیے بھی سچ جھوٹ اور غلط صحیح برابر ہو گیا کبھی ہمیں ہم بخشے ہوئے پہلے سے طے کر لیا عیسائی ہیں دوسرا مذہب اس کے بعد وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ کر ہماری قربانی دے گئے لہٰذا ہم جو مرضی کریں وہ ہمیں جنت میں لے جائیں لہذا تم اتوار کو چرچ جا کے پادری کو کہہ دو کہ میں نے یہ کیا وہ کہتا جاؤ تیرا سارا معاف ہو گیا لہذا ان کے لیے بھی سارے کام برابر ہو تیسرا مذہب مسلمان ہے وہ کہتا من عمل اصن ومن اصا اف یہ آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی اسی پر یہ ساری بات میں آپ سے کہ مسلمان اسلام قرآن اور قرآن جس پر اترا محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ فرما رہے ہیں اچھا عمل کرو گے تو جزا پاؤ گے برا کرو گے تو سزا پاؤ گے فمن عمل وطن خیر یہ قرآن کی سب سے خوفناک آیت کہلاتی ہے اخوف آیت فی قرآن قرآن کی سب سے حیبت ناک آیت ہے یہ سورہ زلزال کی اخوف آیت فل قرآن قرآن میں جس آیت میں سب سے زیادہ ڈرایا گیا ہے یہ آیت ہے کہ ایک دانے کے برابر تم اچھائی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا اور برائی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کی سزا دے گا ہمیں اللہ کا یہ پیغام پہنچا ہے یہ آیت آ گئی اس کے ساتھ حدیث پاک جوڑو آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ جن کو آپ نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا اور آپ نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ اور اس کے بیٹے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین اور علی داماد کا علی تو جو خوشخبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے یہ سارے فضائل سنانے کے بعد آپ نے کہا فاطمہ بنت محمد انقذی من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا اے محمد کی بیٹی فاطمہ جہنم کی آگ سے خود بچنا میں نہیں بچا سکتا اگر اللہ نے پکڑ لیا میں نہیں بچا سکتا تو مسلمان کا تصور بالکل جدا ہے وہ یہ نہیں کہتا ہمیں میرا نبی چھڑائے گا ہم جو مرضی کریں برے سے برے بہت جاہل بالکل جاہل جنہیں دین کا پتہ کوئی نہیں وہ یہ کہتے ہیں ساڑا پیر سن چھڑا لیس ساڑا نبی سن چھڑا لیس ایک زمیندار آیا تبلیغ میں چار میں لگانے تو اس وقت میں رائمنڈ میں پڑھتا تھا تو میرا چونکہ اپنا تعلق ذمہ دار گھرانے سے ہے تو رائمنڈ میں ذمہ دار آتے نہیں تھے بہت تھوڑے پڑھے لکھے لوگ شہری لوگ زیادہ ہوتے تھے تو مجھے یہ تمنا ہوتی تھی اللہ کرے کوئی ذمہ دار ہمیں بھی آئے تو وہ میں چال سے پہچان گیا کہ یہ کوئی ذمہ دار ہے تو میں نے اس کا تعارف کیا تو وہ تھا خوشاب کا قائد آباد کا تھا نواز اس کا نام تھا میں نے کہا تم تبلیغ میں کیسے آئے وہ بہت بڑا ذمہ دار تھا بہت غافل ترین کہنے لگا بس اللہ نے مجھے ہدایت دی کہ ایک جماعت آئی تو ان کو کوئی گشت نہیں کراتا ان کو نکالنے لگے مسجد سے تو میں نے کہا یہ مہمان ہیں پتہ نہیں کون ہیں انہیں کچھ مت کہو تو انہوں نے ہمیں کہا سردار صاحب آپ ہمیں گشت کرا دو تو کہا میں نے ان کے ساتھ مل کر لوگوں کو اشارہ کرتا گیا وہ ساری مسجد میں نے بھر دی تو کوئی اللہ کوئی میرا عمل پسند آیا کا میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور اللہ نے کہا اس کو جہنم میں ڈال دو تو فرشتوں نے مجھے کان پکڑا اور کان پکڑا کے نہ مجھے لے کے چلنے لگے جہنم کی طرف تو میں نے کہا میں پیر نو یاد کرا میں کہا یا پیر تو ایسے کان پکڑے ہوئے تھے جب ادھر سے دیکھا تو پیر کے بھی کان پکڑے ہوئے اندر سے دیکھا تو پیر صاحب کے بھی کان پکڑے ہوئے تو جب ہم دوزک کے قریب گئے تو انہوں نے پیر کو تو دوزک میں تھکا دے دیا اور مجھے کہا تجھے مہلت دیتے ہیں تو توبہ کر گئے میری آنکھ کھلی میں نے توبہ کی اور میں چار مہینے کے لیے سیدھا جماعت میں آ گیا تو یہ بہت تھوڑا سا طبقہ ہے نادانوں کا جو یہ کہتا ہے کہ سانو ساڈا نبی چھڑا لے سی سانو ساڈا پیر چھڑا لے سی ورنہ ایک عام مسلمان کتنے گناگار ہے وہ یہ کہتا ہے جی گناگار ہوں اللہ بخشے تو بخشے گناگار ہوں اسے یہ احساس ہے کہ میرے میری غلطیاں ہیں اور اس پر جزا سزا ہے اس اس پر پر فیصلے ہیں اچھے اور برے فیصلے ہیں تو میرا اللہ مجھے یہ کہتا ہے فمیامل میں يره میرے بندے ایک رائی کے برابر نیکی کر تو جزا دیکھے گا برائی کر تو سزا دیکھے گا تو جب میری سوچ موت کے بعد ایک زندگی کی طرف چلی گئی تو اب ترجیحات اپنے آپ تبدیل ہو جائیں ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا بس یہی سب کچھ ہے ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہم جو مرضی کریں ہمیں آگے ہمارا نبی چھوڑائے گا تو ان کے لیے بھی یہی سب کچھ ہے تو ان کی سوچ میں سوت اور تجارت برابر شراب بیچنا اور کپڑا بیچنا برابر ان کو پیسہ چاہیے شراب بیچنے یہاں سے آ جائے تو شراب بیچیں گے کپڑا بیچنے سے کپڑا بیچیں گے جھوٹ بولنے سے آئے جھوٹ بولیں گے سچ بولنے سے سچ بولیں گے لیکن جو آدمی کہتا موت کے بعد زندگی ہے ایک عورت کہتی نہیں جنت بھی ہے دو بھی ہے تو اس کی ترجیحات اپنے آپ تبدیل ہو جائیں گی وہ موت کو سامنے رکھے سعید انور نے دو ہزار ایک میں میرے ساتھ تین دن لگائے سعید بھی تھا انضمام بھی تھا مشتاق بھی تھا سلیم ملک رمضان میں تین دن یہ میرے ساتھ جماعت میں چلے میں نے ان سے پوچھا بھائی تمہیں کیا فائدہ ہو تو وہ کہنے لگے ہماری ترجیحات بدل گئے شوق بدل گئے شوق بدل گئے پہلے شوق یہ تھا کہ جب کرکٹ چھوڑیں تو کوئی ریکارڈ قائم کر کے جائیں اب یہ شوق لگ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے اور ہم اگلی پکڑ سے بچ جائیں شوق بدل گیا تو جو طبقہ یہ کہتا ہے موت کے بعد زندگی ہے اسے دنیا کو پیچھے رکھنا پڑے اسے آخرت کو آگے رکھنا پڑے اسے اللہ کو پہلے دیکھنا پڑے گا اللہ کا رسول کو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور اللہ کا رسول مجھ سے کیا چاہتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا جو سارے کما رہے ہیں تو میں نے کمایا تو کیا ہوا کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا میں نے نہ پڑھی تو کیا ہوا سارے کلب جاتے ہیں میں چلا گیا تو کیا ہوا کتنے مسلمان سارے گلاسوں میں شرابوں کی بڑی دکانیں مسلمانوں کی تو اگر ہماری ہو گئی تو کیا ہوا یہ کیا ہوا اس وقت ہوتا ہے جب جنت اور جہنم کا تصور مٹ جاتا ہے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس مٹ جاتا ہے جب اسی زندگی کو زندگی سمجھ لیا جاتا ہے اب جب اللہ ہی سب کچھ ہے تو پہلے ہم اللہ سے پوچھیں کہ وہ اس دنیا کو کیا کہتا ہے جو آپ کو بہت خوبصورت نظر آ رہا اللہ نے بنائی بھی خوبصورت میں حیران ہوں کائنات اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ اس کے ستانوے فیصد میں تو اندھیرا ہے نظر کچھ نہیں آتی ستانوے فیصد ستانوے فیصد اندھیرا ہے نظر کچھ نہیں آتا تین فیصد صرف روشن صرف تین فیصد اس تین فیصد کو ناسا نے دیکھا ہے سارا نہیں دیکھا تھوڑا سا دیکھا ہے تھوڑا سا ناسا اس کام میں لگا ہوا ہے فلکیات آسمان کے ستاروں کو تو انہوں نے اب تک اتنے بڑے بڑے اسباب بنائے اتنے خلا میں انہوں نے سیارے چھوڑے تو انہوں نے سب نہیں دیکھا تین فیصد کا کچھ حصہ دیکھا ہے کچھ حصہ تو جتنے حصے کو وہ دیکھ پائے ہیں اس کے بارے میں ناسا کی رپورٹ انیس سو اکاسی جنوری کا ان کا رسالہ پلین ٹروتھ امریکہ سے نکلتا پتہ نہیں ہم نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا انیس سو اکاسی میں جنوری کے رسالے میں بھی یہ رپورٹ لکھی ہوئی تھی وہ صحیح ہے تو ان کی ذمہ داری غلط ہے تو ان کی ذمہ داری میں صرف آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ وہ تین فیصد میں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس کو اگر گنتی کی جائے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس ان ستاروں کو گنا جائے جو دیکھے ہیں تو صرف گنتی کرنے کے لیے تین سو خرب سال کی ضرورت تین سو ٹریلین سال چاہیے صرف گنتی کرنے کے لیے اور یہ تین فیصد کا کچھ ہے اور ابھی تین فیصد پورا ستانوے فیصد ناقابل دین پھر اوپر آسمان ان کے اوپر سات آسمان پھر اوپر جنت پھر اوپر کرسی پھر اوپر عرش پھر جہنم یہ سارا کائناتی نظام اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے چھ دن میں بنایا چھ دن ٹوٹل چھ دن جتنا بنایا ہے چھ دن مجھے خیال آتا تھا ہماری زمین تو ایک ڈاٹ کی طرح ہے ڈاٹ پن ہوتی نا سوئی کی پن پن ایسے رکھو کاغذ پر تو جتنا وہ نشان بنائے گی نا اس پوری کائنات میں ہماری زمین کا اتنا حصہ ہے اس سے بھی شاید کم ہو ویسے اگر ہم کائنات سے باہر چلے جائیں تو دنیا نظر آنے کی چیز نہیں نظر نہیں آ سکتی ہاں نظر آنے کے لیے کوئی ایسی دوربین ہو جو کسی چیز کو پچاس ارب گنا جو آج تک ہو نہیں سکا نہ ہو سکے گا پچاس ارب گنا بڑا کر کے دکھائے تو پھر ہماری زمین چھوٹی سی نظر آئے گی وہ زمین اور اس میں اسٹاک ہوم نظر بھی نہیں آ سکتی اس میں تارک زمین نظر ہی نہیں آ سکتی تو مجھے یہ خیال آتا تھا کہ یہ تو اللہ نے ایک سیکنڈ میں بنا دی ہوگی اب چھ دن میں جو عرش تک بنایا عرش تک بنایا عرش کے وکان عرش ہو الما اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا عرش پانی پر ہے پانی پر عرش کے نیچے ایک سمندر ہے جس میں جو ایک موج یوں اٹھتی ہے وہ سات زمین آسمان کے برابر بڑی ہوتی ہے اللہ ہے اللہ آئنسٹائن نہیں ہے اللہ ہے تو مجھے یہ خیال آتا تھا کہ اللہ نے ایک سیکنڈ میں زمین بنا دی ہوگی ایک دن سورہ خامی سجدہ کبھی کبھی قرآن غور سے پڑھنے کا موقع ملتا ہے ورنہ تو سفر سفر سفر تلاوت ہی مشکل سے ہو پاتی ہے تو اس آیت سے میرا گزر ہوا خلق لہو العالمین وجعل فيها رواسي من فوقها فبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي الدخان فقال لها وللأرض إيتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدیر العزیز العلیم چکرا دیا مجھے میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو کس رب کے انکاری ہو جس نے ساری کائنات صرف دو دن میں بنائی اور اکیلے تمہاری زمین پر پورے چار دن لگائے اس ڈاٹ کو بنانے میں چار دن چار دن دو دن اس کے ڈھانچے کو بنایا اور دو دن اس میں رہنے کے جتنے ساز و سامان تھے ان کو پیدا فرمایا چار دن اللہ نے اس دھرتی کو بنانے میں لگائے ہیں اور دو دن میں آسمان کھینچ دیے ارش کھینچ دیا کرسی بنا دی صاف آسمان بنا دیے جہنم بنا دی جنت بنا دی سیارے بنا دیے کیا کچھ بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا یہ جو سولر سسٹم ہے یہ ساڑھے سات ارب میل میں پھیلا ہوا ہے ہمارا سورج سورج کے ساتھ نو ستارے اور کوئی ڈھائی سو چھوٹے چھوٹے چاند مل کر یہ ساڑھے سات ارب میل میں گھوم رہا ہے اس کائنات میں ایسے ہزاروں سیارے موجود ہیں کہ ساڑھے سات ارب میل پورے کو اٹھا کر اس کے اندر رکھو تو جیسے تم اس مسجد میں سوکھے سوکھے بیٹھے ہو ایسے وہ اس میں آسانی سے آ جائے گا وہ سارے کا سارا دو دن میں اور صرف یہ چھوٹا سا چوبیس ہزار کلو میٹر کا گیند اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے چار دن میں بنایا پھر بھی میری نماز نہیں پڑھتے پھر بھی شرابیں بیچتے پھر بھی میرے نام فرمان ہوتے پھر بھی آپس میں لڑتے ہو ایک سسٹم تھوڑا سا اوپر نیچے کر دے تو ساری زمین تباہ کو برباد ہو کے رہ جائے صرف آکسیجن کو اکیس سے بائیس کر دے آکسیجن اکیس فیصد ہے زمین کے گرد اور نائٹروجن اٹھہتر فیصد ہے اور ایک فیصد باقی گیسز تو آکسیجن کو اکیس سے بائیس کر دے بس تو گیج کوئی ہمارے ہاتھ میں ہے کہ میں نے اکیس پہ ہینڈل لگا دیا اور ادھر تالا لگا دیا اکیس کو صرف بائیس کر دے بائیس تو یہ جو لائٹ اور سگریٹ والا ہے یہ تمہارا چہرہ جلا کے رکھ دے یہ تمہارے کپڑوں کو جلا کے رکھ دے اور چولہے جلائیں گی اور سارا کمرہ پھک سے اڑ جائے گا صرف ایک فیصد سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے قل تو کہو ان سے اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ تم اس رب سے ٹکر لے بیٹھے اور اس کو تم نے بھلا دیا الذي خلق الارض في يومين جس نے پہلے دو دن تمہاری زمین کو بنانے میں لگائے وتجعلون له اندادا اسی کو تم شریک بنا کے بیٹھ گئے اسی کو تم شریک بنا کے بیٹھ گئے پھر دو دن میں جعل فيها رواسي من فوقها پھر پہاڑ لگائے وبارك فيها پھر اس میں غذائیں بھری برکتیں بھریں وہ قدر افی اقواتا پچاس کلو میٹر مٹی ہے پھر آگے آگ ہے اس پچاس کلو میٹر میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے خزانے بھر دیے فی اربا کے ایام پورے چار دن لگائے کہ تم میری دھرتی کو سجدوں سے آباد کرو گے تم نے تو ڈسکو کلبوں سے آباد کر دی تم لوگ یہاں صرف دس منٹ روزانہ لیٹ جاؤ صرف دس منٹ اپنی ڈیوٹی پر روزانہ لیٹ جانا شروع کرو تو چوتھے دن اگلے بھی لے ہو جاؤ کسی اور پاس جاؤ نکال دیں گے تمہیں پچھلے پچاس سال سے علی الصلاح حی علی الصلاح کی آواز آ رہی ہے پچاس سال کی عمر والے کو تیس سال والا تیس سال سے سن رہا ہے علی الصلاح چالیس سال والی تیس سال والی چالیس سال والا تیس سال والا تیس برس سے سن رہا ہے اعلی سالہ میرا بندہ ایک ہی تو عمل تجھ سے مانگا تھا آ جا میرے گھر میں دو منٹ مجھے سجدہ کر کے چلا جا تو اس کا بھی انکاری ہو گیا کبھی میں نے تمہیں نوکری سے پارے کیا کہ تمہاری آنکھیں نکال دی ہوں تمہارے کانوں کے پردے پھاڑ دیے ہوں تمہارے ہاتھ توڑ دیے ہوں تمہارے پاؤں کاٹ دیے ہوں تمہاری عقل پہ پردے ڈال دیے ہوں تمہارے دل پر میں نے کوئی پردے ڈال دیا ہوں کیسے تو میں کھلاتا بھی ہوں پلاتا بھی ہوں سلاتا بھی ہوں اٹھاتا بھی ہوں نہلاتا بھی ہوں ہوائیں بھی چلتی ہیں پانی بھی برستے ہیں پھول بھی کھلتے ہیں دودھ بھی نکلتا ہے گوشت بھی پہ سجتا ہے اور موسم بھی بدلتے ہیں دن بھی آتا ہے رات بھی چھاتی ہے اور ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں کیا یہ سب کوئی اور کر رہا ہے چند سو کراؤن کے پیچھے ملک چھوڑا اور پس کے رہ گئے اور یہ جو مالدار لوگ ہیں کہ یہاں کا مالدار بھی فقیر ہے میں انگلینڈ گیا تو مجھے نا ایک میرے دوست نے گاڑی میں بٹھایا مجھے کہنے لگا جی یہ مرسڈیز تھی کوئی نئی قسم کی کہا جی یہ ڈھائی لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ڈھائی لاکھ پاؤنڈ اچھا اس کا ڈرائیور کون ہے کہا جی ڈرائیور تو میں آپ پہ ہاں میں کہا ساڑی سزوکی چنگی جن جی، تو ڈرائیور تو رکھے ہوئے ڈھائی لاکھ پاؤنڈ مجھے سنا کر تو میں ریٹائر تھا تو آپ دھونا ہے پٹرول بھی آپ پہ پہنتا ہے سیوٹ بھی آپ صاف کرنا رہے تو ساری تو سزوکی کی تو بھی ڈرائیور رکھے ہوں تو یہاں کا تو مالدار بھی فقیر ہے اس کو بھی خود کام کرنے پڑتے تو میرا رب پہلے میں اپنے اللہ سے پوچھوں وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے الْغُرُورِ یہ دھوکے کا گھر میرا نبی کہتا لا جناح بعود یہ مچھر کا پر میرا رب کہتا سراب یہ ریت کا پانی ریت میں پانی نظر نہیں آتا ہوتا کچھ نہیں لیکن نظر آتا ہے کہ یہ ریت کا پانی یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا یہ ٹوٹ جانے کا گھر یہ مٹ جانے کا جہان یہ آفتوں سے بھرا ہوا مصیبتوں میں گھرا ہوا دکھ درد میں رچا بسا ہوا گندا ہوا ایک دن تمہیں ہنساتی ہے زندگی اور سال تمہیں رولاتی ہے ایک دن تمہیں روشنیاں دکھا کر سالوں تمہیں اندھیروں میں گم کر دیتی ہے ایک دن تم پر راحت کا لا کر تمہیں سالوں دکھ درد کے حوالے کر دیتی ہے یہ مٹ جانے والا جہان ہے نہ پیسوں سے خوشیاں خرید سکتے ہو نہ تم سٹاک ہوم میں آ کے خوشیاں خرید سکتے ہو نہ تم کسی اور دنیا میں جنت کا تصور کر کے وہاں جا کے اپنے لیے جنت کے گھروں میں بنا سکتے ہو اسے بنانے والے نے دکھوں کا گھر بنایا امتحان کا گھر بنایا یہ ایگزامینیشن ہال ہے یہ راحت قدر نہیں ہے یہ گزرگاہ ہے یہاں سے یہاں لوگ آتے ہیں ٹرانزٹ کی طرح بیگ اٹھاتے ہیں چلے جاتے ہیں تو کہ ہر سو حوث سو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھیرے مارا اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسا بیل شتر کیا گونی سر بھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب بڑا رہ جائے گا جب لال چلے گا کے لیے نہیں ہے بنایا بنایا جب شام ہوئی جب موت آئی تو پتا چلا میں تو غلط جگہ آ گیا ہوں چل چل چل چل چل گرمیوں کا سارا دن چلتے چلتے پتا چلا نہیں پہنچے ہم تو ناروے پہنچ گئے ہائے ہائے ہڈیاں بھی گل کے رہ گئیں واپس جانے کے راستے بھی مسدود ہو گئے جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا او او تو ہم کہیں اور جگہ آ گئے سعید انور کہنے لگا میں یہ سمجھتا تھا عزت دولت شہرت میری زندگی کا مقصد ہے یہ مسلمانوں نے تین خدا بنائے ہوئے ہیں جوان ہے بوڑھا ہے سویڈن میں رہتا ہے پاکستان میں رہتا ہے تین خدا ہیں سارے مسلمانوں کے اللہ ہر جگہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں لیکن سو میں سو کوئی لاکھ میں ایک ہوگا جو کہے گا میرا اللہ اللہ ہے نہیں تو تین خدا ہیں مسلمانوں کے عزت اور دولت اور شہرت اس پر ایمان کے سودے عزتوں کے سودے ضمیر کے سودے روح کے سودے اسلام کے سودے دین کے سودے جنت کے سودے ہر شے بیچ دی ہے عزت دولت شہرت وہ کہنے کا میں یہ سمجھتا تھا میری زندگی کا مقصد ہے عزت دولت شہرت اور مجھے صرف بائیس برس کی عمر میں عزت بھی مل گئی دولت بھی مل گئی شہرت بھی مل گئی لیکن جب یہ تینوں چیزیں میرے ہاتھ میں آئیں تو مجھے معلوم ہوا کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں غلطی کی ہے یہ زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا اگر یہ ہے تو میں بے چین کیا ہوں چونکہ مقصد کو پانے کے بعد تو چین آ جاتا ہے بھوکے کو روٹی ملے اسے سکون ہو جاتا ہے پیسے کو پانی ملے اسے چین آ جاتا ہے تو میں نے عزت بھی لے لی دولت بھی لے لی شہرت بھی لے لی پھر میں اندر کیوں اداس ہوں میرا اندر کیوں بے چین ہے یہ کیوں ہے سو بار چمن مہکا سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی یہ تنہائیاں کیوں ہیں سب کچھ مل گیا پھر کیوں ہیں یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی نہیں تو میرا اللہ یہ تصور دیتا ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے رہنے کی جگہ نہیں ہے بقا کی جگہ نہیں ہے ٹھہرنے نہیں ہے چلے جانا ہے تو جب امتحان ہے تو کس چیز کا ہے الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكِ وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلغهم أيهم أحسن عملا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون بناتا ہے یہ پیپر ہوگا وہ مسلم بھائی ہو وہ اخلاق بھائی ہو وہ طارق جمیل ہو وہ کوئی زید و عمر اسلم اکرم ہو وہ زینب عائشہ خدیجہ ہو پیپر ہو رہا ہے کیا کہ اللہ یہ نہیں دیکھے گا تو نے کپڑے کیسے پہنے تو نے زیور کیسا پہنا تو نے گاڑی کیسی خریدی تو نے گھر کیسا بنایا اللہ تمہیں یہ دیکھ رہا ہے کہ تم عمل کیسا بناتے ہو عمل سب سے خوبصورت عمل پر تمہارا پیپر ہو رہا ہے احسن چونکہ اللہ نے ہمیں ساری مخلوق میں سب سے خوبصورت بنایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اے میرے بندے تیرے جیسا حسین میں نے کوئی نہیں بنایا حسن حسین احسن اس کو انگریزی میں گڈ بیٹر بیسٹ تو یہ تیسری فارم ہے گڈ بیٹر بیسٹ اس کو عربی میں لاؤ حسن گڈ حسین بیٹر احسن بیسٹ تو جو آخری درجہ ہوتا ہے کسی چیز کے حسن و جمال کا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے جتنی مخلوق بنائی ہے نا اس میں تیرے جیسا احسن میں نے کوئی نہیں بنایا سب سے حسین تجھے بنایا اور اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے فتح اللہ احسن الخالقین تیرے رب جیسا بھی حسین کوئی نہیں تیرے رب جیسے حسن آپ خود سوچو جس نے یوسف کو بنایا وہ خود کیسا ہوگا کہ زلیخا کو عورتوں نے تانہ دیا ایک غلام پہ عاشق ہو گئی اور عزت کے سودے کر بیٹھی تمہیں شرم نہ آئی کہ تمہیں بتاتی ہوں میں کون ہے فلما سمعت آٹ ارسلت الیہن وآتت کل واحدت منہن سکینہ انہیں ساری عورتیں کٹھی کر ساری بیگمات تھیں بڑی بڑی بیگمات وہ ذرا سرداروں بچھایا اور ان کے ہاتھوں میں پھل دیے اور ہر ایک کو ایک ایک چاقو پکڑا دیا اور ادھر پھل پکڑا دیا اور یوسف علیہ السلام کو پردے میں چھپا دیا جب وہ ایسے چھلکا کاٹنے لگی چھلکا تو قالت اخرج علیہن تو زلیخا نے کہا یوسف باہر آؤ اکبر نہ ہو وہ کپتر نہ ہائے ہائے ہائے ایسی گم ہو گئی جب علیہ السلام پر نظر پڑی نا تو وہ چھری پھسل کے نا چھلکے سے ہاتھ پہ چلی گئی اور ہاتھ کاٹ رہی تھی ہاتھ اور یوسف کو دیکھ رہی تھی اور ان کو ہاتھ کے کٹنے کی خبر نہیں ہو رہی تھی اور کہنے لگی ہاش اللہ اللہ محاذا بشرا یہ انسان نہیں ہے انہاغا اللہ ملکن کریم یہ تو کوئی دیوتا ہے یہ تو کوئی دیوتا ہے یہ انسان نہیں ہے یہ تو کوئی دیوتا ہے یہ یوسف ہے تو یوسف کا بنانے والا کیسا ہے احسن احسن سب سے اعلی جنت سب سے اعلی چیز دنیا کو جنت بنائیں تو موت کا کیا کریں موت کا کیا کریں موت کا تو علاج نہیں اللہ نے جنت کو بنایا اور سب سے اعلی جنت جنت الفردوس کو بنایا جس کو اپنے امر کن کے ساتھ بنایا ایک اینٹ موتی کی ایک یاقوت کی ایک زمرد کی مشک کا گارہ زعفران کی گھاس ہے اور اپنے عرش کو ان کی چھت بنایا تو جب سارے جنت ہی جنت میں قرار پکڑ لیں گے تو اللہ تعالیٰ نوکروں سے کہے گا جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو تو لاکھوں کروڑوں اربوں خدام جنت کے آئیں گے لا يسمعون فيها ہغم ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما تو نوکر آ کے سلام کریں تو لاکھوں انسانوں کا سلام ایک خوشی ہوگی فخر ہوگا اتنے لوگ سلام کریں تو اس کا نشہ ابھی محسوس ہو کر رہے ہوں گے عزت کا نشہ روٹی سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو ایک دم دروازے کھلیں گے میرا اللہ فرشتوں سے کہے گا جاؤ سلام کرو تو ول ملا خلون فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جناب سلام پیش کرتے ہیں وہ کہیں گے تم فرشتے ہو کر ہمیں سلام کیوں کرتے ہو وہ کہیں گے بیما سبر تم بیما سبر تم جو آپ نے دنیا میں صبر کیا آج اس کے سلے میں ہم آپ کو سلام کرنے کے لیے پابند بنا دیے گئے ہیں اور فرشت لامحدود فرشتوں کا سلام او آدمی ہوا میں اڑ جائے گا تو ابھی فرشتوں کے سلام کا مزہ لے رہے ہوں گے اور آپس میں اس کے تذکرے کر رہے ہوں گے کہ یہ دن ہمیں اللہ نے دکھانا تھا ہمیں تو کوئی اپنے قریب میں بٹھایا کرتا تھا آج فرشتے ہمیں سلام کر ہمیں تو کوئی سلام نہیں کرتا تھا آج فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں تو یہ ابھی نشہ چل رہا ہوگا ایک دم میرے اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے شوق رکھنا ہے تو اس کے رکھو یہ کیا شوق ہے گاڑی ایسی ہو پاکستان میں پلاٹ بن جائیں پاکستان میں گھر جائے پاکستان میں جداد بن جائے پاکستان میں یہ ہو جائے جنت بنانے کی کوشش کرو دنیا خود بن جائے گی ہائے ہائے ہائے جب اللہ پر نظر پڑے گی نا اللہ پر نظر پڑے گی نا تو اللہ گا میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے تو جب اللہ کو دیکھیں گے نا تو کہیں گے یا رب عبدنا کا حق عبادت ہے ہم تو تیری بندگی کا حق ہی نہ ادا کر سکتے ہمیں تو خبر نہ تھی تو ایسے جمال والا ہے کہیں گے اللہ اجازت ہے ایک سجدہ تمہیں کرنا ایک سجدہ ایک سجدہ تمہیں کرنا چاہتے جیسے تمہیں تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں تیرا دیدار کر تمہیں دیکھ کر تو میرا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کب ودا تم کو نہ تو سوجود میرے بندو نسبت بدل گئی نسبت دنیا میں تم غلام تھے یہاں تم مہمان ہو اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا اور میں یہاں آیا ہوں مجھے کوئی فکر نہیں میری روٹی کب پکے گی کیونکہ میں مہمان ہوں جہاں جاتے ہیں کھانا پہلے تیار کئی قسم کے کھانے پہلے تیار ہیں کہ جی مہمان آیا ہوا ہے تو اللہ کہے گا میرے بندو اب نسبت بدل گئی اب تم مہمان ہو میں میزبان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا جو دنیا میں سجدے کیے تھے وہی میں نے پسند کیے جاؤ کلو وشربو ہنی بما اسلفتم فی الایام الخالیہ اب تمہیں یہاں لذتوں کا جہان جو تم دنیا میں ڈھونڈتے تھے وہ اب لے لو اب میں دوں گا تم لوگے تم مانگو گے ملے گا تم چاہو گے پورا کیا جائے گا تمہاری تمنا جتنی بڑھے گی اتنی عطا تمہارے رب کی بڑھے گی تم سوال کرتے تھکو گے تمہارا رب تمہیں دیتے نہیں تھکے گا اور یہاں کتنی بڑی نعمتیں ہوں آدمی آدمی بور بور ہو ہو مجھے بہت بڑے کو میں نے فون کیا لاہور پاک پورے پاکستان کا مشہور پورے پاکستان کا مشہور کہنے لگا آپ کہاں چلے گئے میں شدید ڈپریشن کا شکار ہوں میں آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں آپ کہاں چلے گئے میں نے کہا میں ادھر باہر آیا ہوں کہا میں تو لوگوں سے بھاگ رہا ہوں میں ڈپریشن میں چلا گیا ہوں آئے ہائے ہائے ہر نعمت کے بعد ڈپریشن ساری نعمتوں کے بعد بیزی بیزی میں بڑا بیزی لیکن چلے بھی ہو جائے کر بیزی بیزی بیزی یہ کوئی زندگی ہے مشین کے پرزے کی طرح تو میرا اللہ ہائے ہائے میرا اللہ کہے گا وہ جو تم نے دنیا میں دکھ اٹھائے تھے نا آج تم کلو وشربو کھاؤ پیو کھانے کا مزہ بھی اب ہے اور یہاں شراب لوگ پیتے ہیں کس قدر ان کی زندگی غلیظ ہو چکی ہے نشہ بھی کوئی انسانیت کے جو کوئی عزت دینے والی چیز وہاں اللہ اللہ نے شراب بنائی ہے صرف بوتلوں میں نہیں انہار من خمر نہریں چلا دی ہیں شراب کی اور پینے پلانے کی تین محفلیں قرآن بیان کرتا ہے ان الابرار من کچھ لوگ ہوں گے جو خود اٹھائیں گے اور پیئیں گے ڈالیں گے سراہی سے اور خود پیئیں گے یہ جنت کا ایک درجہ ہے ایک اس سے اوپر درجہ ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا جوہ ایک درجہ اوپر ہوگا پی آئی پی لوگ جہاں ان کو پلانے والے خادم نوکر غلام جنت کے حوریں وہ ان کو پلا رہی ہوں پیش کر رہی ہوں ایک درجہ وی وی آئی پی لوگوں کا ہے جس میں اکثر غریب فقیر مسکین لوگ ہوں گے وہاں کیا ہے وہاں ہے وہ سقاہم رب ہم شرابن تہورا وہاں اللہ خود انہیں پلا رہا ہو خود اللہ ساقی ہو ہائے ہائے ہائے ہائے طارق جمیل کہاں بیان کرے اس منظر کو اور کون بیان کرے اور کیسے بیان کرے کہ اللہ پردے ہٹا کر خود پیش کرے میرے بندے پی آج اپنے رب کے سے ہائے ہائے ہائے فتبارک اللہ احسن الخالقین سب سے حسین اللہ تو اس نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سب سے خوبصورت تم ہو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا تو کہا ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ سب سے خوبصورت دین اسلام ہے گڈ بیٹر بیسٹ میں قرآن سے بیسٹ نکال کے دے رہا ہوں آپ کو سب سے بیسٹ اللہ پھر یہ انسان پھر اب انہوں نے کسی مذہب پر چلنا ہے تو یہودی بھی مذہب ہے عیسائی بھی مذہب ہے ایمان اسلام بھی مذہب ہے تو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسلام سب سے خوبصورت مذہب ہے پھر تورات بھی اللہ کی زبور بھی اللہ کی انجیل بھی اللہ کی قرآن بھی اللہ کا لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہتا اللہ نزل احسن الحدیث سب سے خوبصورت کلام قرآن ہے ایک اور فرق ہے تورات انجیل زبور یہ اللہ کی کتابیں ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور قرآن اللہ کا کلام بھی ہے اللہ کی کتاب بھی ہے اس لیے وہ کتابیں تھیں تبدیل ہو گئی یہ کلام ہے یہ نہیں بدل سکتا وتمت صدقا وعدلا لا مبدل اس کو نہیں کو بدل سکتا کہ یہ کلام اللہ بھی ہے کتاب اللہ بھی ہے تو زبور انجیل کتاب اللہ ہے کلام اللہ نہیں ہے وہ لکھی ہوئی آئیں تھی لکھی ہوئی تو لکھوا کے اللہ نے بھیجی اور قرآن اللہ نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا اور جبریل کے واسطے سے سیدھا میرے نبی کے دل پر اتارا اور میرے نبی کے دل سے اس کی زبان پر نکلا یہ کلام اللہ ہے تو اللہ سب سے خوبصورت انسان سب سے خوبصورت اسلام سب سے خوبصورت قرآن سب سے خوبصورت اور پھر جو ہمیں نبی ملا وہ بھی سب سے خوبصورت من احسن من اللہ سے دعا اللہ سے حسین رنگ کیا ہو سکتا ہے کس کا ہو سکتا ہے یہاں سبغہ سے مراد شریعت محمدی ہے اور صاحب شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو ہاتھ کاٹ لیے تھے اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو سینوں پہ وار کر جاتی سینوں پہ وار کر جاتے احسن من کلم تر پتو حسان بن ثابت کہتے ہیں تیرے جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا وہ اجمل امین قلم ترین تیرے جیسا آلی خاندان والا کسی ماں نے نہیں جنا نصب میں بھی سب سے اعلی اور شکل صورت شواہت میں بھی سب سے اعلی آپ کی صفت مبارک تھی جتنی دفعہ آپ کو دیکھتے تھے اتنی دفعہ دیکھنے کا شوق بڑھ جاتا تھا وسیم تھے ہمارے یہاں وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جب دیکھو تو دیکھنے کا شوق زیادہ ہو جائے اور دیکھنے کی حوث زیادہ ہو جائے اور قسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جدھر سے دیکھو وہ ادھر سے خوبصورت نظر آئے تو ومن احسن میں اللہ اللہ سب سے احسن انسان سب سے احسن قرآن سب سے احسن اسلام سب سے احسن یعنی گڈ بیٹر بیسٹ سب سے اعلیٰ سب سے بہتر سب سے بہتر اب آیا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ نبیوں میں انسانوں میں سب سے بہتر سب سے اعلیٰ آپ کی پیدائش ہی سب سے انوکھی اور عجیب ہے جب آپ کو ماں کے پہلو میں لٹایا حضرت شفا نے شفا بن عمر آپ کی دائی کا نام ہے لیڈی ڈاکٹر تو آپ بچہ ایسے پڑا ہوا ہے جب وہ ان کو یوں لٹا کے واپس ہوئیں تو ایک دم اللہ کے نبی نے کروٹ بدلی اور پورا سجدے میں سر رکھ دیا پندرہ منٹ کی عمر ہے پندرہ منٹ کی یا آدھا گھنٹہ سجدے میں سر رکھا پورا سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا ماں بھی ڈر گئی لیڈی ڈاکٹر بھی دائی بھی ڈر گئی پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور یہ ہاتھ کی ٹیک لگائی اور اس ہاتھ کو اوپر بلند کیا اور اپنی شہادت کی انگلی کو یوں اٹھایا جب آپ نے اور یوں دیکھا یہ اس شکل میں جب آپ نے یوں کیا تو سارے عالم میں نور اور روشنی پھیل گئی سامنے فرماتی میں نے پورے عالم کو روشن دیکھا اور ساری دنیا سمٹ کر میرے سامنے آ گئی تو ماں نے گھبرا کر ڈر کر بچے کو اٹھا کے گود میں لیا کہ یہ بچہ کیا ہے یہ کیا کر رہا ہے بچے تو ایسے نہیں کیا کرتے تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا اور اس بادل نے پورے کمرے میں دھواں دھواں بھر دیا اور اللہ کے نبی ماں کی گود میں آئی بھی مشارق الارض مغار بہا اس بچے کو سارے عالم میں چکر لگا دو لگوا دو لے آرف بسم ہی ونا آتے ہی وصورت ہی تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے یہی ہے وہ جس کے پیچھے چل کے کامیاب ہو گئے چاہے اسٹاک ہوم میں رہو چاہے مدینے میں رہو جگہ سے فرق نہیں پڑتا ہے ہاں صحبت اور ماحول کا فرق ضرور پڑتا ہے باقی اسلام آفاقی عالمی مذہب ہے جہاں پھول جہاں ہوتا ہے مہکتا ہے شہد جہاں ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے بشرطے کے شہد ہو بشرطے کے پھول ہو کاغذ کا پھول نہ ہو مسلمان جہاں ہوگا مہکے گا شہد جہاں ہوگا مٹھاس لائے گا تو آواز آئی اس بچے کو ساری کائنات پھراؤ اور ساری دنیا کو بتاؤ تاکہ اسے جانے اسے پہچانے اس کی مانے اور اس اس بچے کو آواز آئی اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو اور شیش علیہ السلام کی معرفت دو اور نوح علیہ السلام کی شجاعت دو اور ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو اور اسحاق علیہ علیہ اور لسال السلام کی فصاحت دو اور لوت علیہ السلام کی حکمت دو اور اسحاق علیہ السلام کی رضا دو اور یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو اور یوسف علیہ السلام کا جمال دو اور موس علیہ السلام کا جلال دو اور یوشا علیہ السلام کا جہاد دو اور ایوب علیہ السلام کا دانیال علیہ السلام کی محبت دو اور الیاس علیہ السلام کا وقار دو اور یونس علیہ السلام کی اطاعت دو اور یاہی علیہ السلام کا عصمت اور پاک دامنی دو اور ایوب علیہ السلام کا دل دو اور داؤد علیہ السلام کی زبان دو اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو اور تمام نبیوں کو جو دیا گیا وہ سب اس بچے کو دے دو یہ بادل کے اندر سے آواز آئی اور دم بادل ہٹ گیا تو ماں حضرت آمنا نے بچے کو گود میں دیکھا آپ کا اس وقت چہرہ مبارک چودویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا احسن سب سے حسین میرے نبی کی ہر سنت سب سے حسین نقل مارو اپنے نبی کی نقل مارو ظاہر بھی بناؤ اپنے نبی والا قیمت لگ جائے گی میں مثال دیا کرتا ہوں کیا نقل مار کے لوگ پاس نہیں ہو جاتے کیوں میں نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے حالانکہ انہیں آتا نہیں ہے انہیں آتا کچھ نہیں ہے نقل مار کے پاس ہوتے ہیں اگر میرا اندر اگرچہ خراب ہے میرا اندر خراب ہے لیکن اگر میں نے اپنے نبی کی نقل مار لی تو میرا اللہ بھی مجھے پاس کر دے گا کسی نہ کسی کے رنگ میں تو رنگنا ہے نا کسی نہ کسی کے نقشے میں تو چلنا ہے نا تو تم اپنے نبی کی نقل مارو اللہ کے واسطے کہ دین کے ظاہر کی بھی قیمت ہے باطن کی بھی قیمت ہے ظاہر بھی قیمتی ہے باطن بھی قیمتی ہے موس علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر ہے پورو ڈنڈے لے کر رسیاں لے جادوگروں کا موس علیہ السلام کا مقابلہ ہوا موس علیہ السلام جیت کے جادوگر ہار گئے اور اللہ نے جادوگروں کو ایمان دے دیا تو موس علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے تو نے ان کو ایمان کیوں دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے جیسا لباس پہن کر آئے تھے مجھے پیارے لگے میں نے ان کو بھی ہدایت دی تو میں نے اگر نقل مارنی ہے یہ ہولیا مولوی صاحب کا نہیں ہے یہ ہولیا محمد مصطفیٰ کا ہے میرا اندر خراب ہے میرا باطن گندا ہے مجھے پتا ہے لیکن میں نے نقل ماری ہے میں نے نقل ماری ہے کہ میرا رب دیکھو نا یہاں کے جو ایگزامینر ہوتے ہیں نا وہ فیل کرنے کے لیے پیپر دیکھتے ہیں کہ ہم نے تھوڑے لڑکے پاس کرنے تاکہ کمپٹیشن رہے ایویں جو بھیڑا تھا پاس کر تو پیچھے ڈگری میں ٹکے ٹکے ہو جاگے تو وہ جو یہاں کے ایگزامینر ہوتے ہیں وہ کس کے نمبر لگاتے ہیں اور فیل کرنے کے لیے پیپر چیک کرتے ہیں تاکہ تھوڑے ڈگری ہولڈر بنے اور میرا اللہ تعالیٰ پہلے ہی پاس کرنے کے لیے بیٹھا ہے فرق ہے بڑا وہ پاس کرنے بیٹھا ہے ایک حدیثوں میں سناتا ہوں جو میں کہنا چاہتا ہوں ایک حدیث سناتا ہوں اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کے بارے میں حکم ہوگا جہنم میں ڈالنے کا تو اللہ کہا ان کو لے جاؤ جہنم تو ایک جو ہے نا دوڑ لگا دے دوڑ لگائے اور ایک تھوڑا سا چل کے یوں پیچھے دیکھے پھر تھوڑا چل کے یوں پیچھے دیکھے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو واپس بلائے گا تو جس نے دوڑ لگائی اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تمہیں خبر نہیں آگے کتنی بڑی آگ ہے تم کیوں بھاگ رہے تھے تو کہے گا یا اللہ تیری نہ مان کے تو جہنم میں جانا پڑ رہا تھا تو میں نے سوچا چلو آج ہی تیری مان آج ہی تیری مان زندگی میں تو کوئی نہ مانی چلو آج مان تو وہ جو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا تھا تو کہے گا یا اللہ تیری رحمت کے بڑے قصے سنے تھے تیرے بندوں سے سنا تھا کہ وہ بڑا غفور و رحیم ہے تو میں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ شاید اب اپنی رحمت کے تو فیل مجھے واپس بلا لے شاید اب مجھے واپس بلا لے تو اللہ تعالیٰ کہے گا چلو مجھے تمہاری یہ دونوں ادائیں بڑی پسند آئی ہیں جاؤ جنت میں چلے جاؤ وہ تو پاس کرنے بیٹھا ہوا ہے اس نے کوئی کس کس کے نمبر لگائے تو نبیوں کے سوا کوئی پاس ہو نہیں سکتا وہ تو ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے حساب کا ایک شکل بنا کر منو کے شہلا کا جس کا حساب ہو گیا وہ تو بچ نہیں سکتا تو سب سے حسین ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے حسین ہے ان کی ہماری عورتوں کا نمونہ مغرب کی عورت نہیں ہماری عورت کا نمونہ اما خدیجہ ہے کائنات کی پہلی عورت پہلا انسانی نسل کا پہلا فرد نبیوں کے بعد نبیوں کو تو اللہ نے سلام بھیجا لیکن نبیوں کے بعد سب سے پہلا جس کو اللہ نے سلام بھیجا وہ حضرت خدیجہ ہیں کہ مکے میں جبریل نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کر رہے ہیں اور مردوں میں ابو بکر کو سلام پیش ہو کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام پیش کر رہے ہیں تو اللہ نے سب سے حسین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ان کی نقل مارو اللہ کی قسم بڑی رعایت ملے گی بڑی رعایت ملے گی نقل مار کے دنیا کے پیپر حل ہو جاتے ہیں تم محمد مصطفیٰ کی نقل مارنے والے بن جاؤ ہر ہر عمل میں وہ کرتے جاؤ جو میرے نبی نے کیا تھا دائیں بائیں نہ دیکھو لوگ یہاں تو لوگ ننگے پھر رہے ہیں اور کسی کو اعتراض کوئی نہیں تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں چلو تو اللہ تمہیں اللہ کتنے پیار سے دیتے ہیں تو سب سے حسین اللہ سب سے حسین انسان سب سے حسین اسلام سب سے حسین قرآن سب سے حسین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں بھی احسن اور نصب میں بھی حسب نصب خاندان میں بھی اب سے آپ سے عالی خاندان کوئی نہیں ہے آپ نے کہا کلو سب من قطب قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا میرا رشتہ سلامت رہے گا میں اپنی رشتہ داری کو پانی پلاؤں گا سب سے اعلی خاندان سب سے اعلی نصب سب سے اعلی حسب کسی کسی کا کسی کا باپ دادے کا سلسلہ محفوظ نہیں سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے بھائی کو تھوڑا سا شوق ہے تو اس نے انگریزوں نے اٹھارہ سو چھیاسی میں جو مال بندوبست کیا تھا زمینوں کا جو بندوبست کیا تھا اس کو رجسٹروں پہ چڑھایا تھا وہاں سے اپنے پیو دادے پردادے کے نام نکلوائے تو وہ کوئی گیارہ پشتیں بنتی ہیں پچھلے گیارہ پشتوں کے کاغذات موجود ہیں زمین کے جائیداد کے اس کے اوپر ممکن ہے ہندو ہوں یا اس کے اوپر ممکن ہے کہ ہوں تو صحیح لیکن لکھا ہوا نہ ہو گیارہ پشتوں تک لکھا ہوا ہے تو میری کوئی گیارہویں پشت بنتی ہے میرے اوپر گیارہ ہے میرا بارہویں نمبر بنتا ہے تو وہ ہم نے لکھوا کرنا میں نے اپنے وہاں ڈیرے میں لٹکایا ہوا ہے اور میں اس کو کوئی پچاس دفعہ پڑھ چکا ہوں کہ مجھے یاد ہو جائے وہ مجھے یاد کوئی نہیں صرف تین چار دادوں کے نام آتے ہیں آگے نم آگے میں بھول جاتا ہوں لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام تک اسی باپ دادوں کے ساتھ میرے سینے میں محفوظ ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابیف بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عافي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سندر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناخث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالي بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس و بن آدم عليه الصلاه والسلام میں آپ کو حلفن کہتا ہوں مجھے پانچویں دادے کے آگے نہیں آتا اور میں اسے پچاس دفعہ پڑھ چکا ہوں اور یہ آدم علیہ السلام تک میرے سینے میں محفوظ ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت ہے کہ اللہ نے آپ کی ہر چیز کو زندہ رکھنا ہے اللہ نے عشق جو کیا عشق جو کیا یہ تو باپ دادے ہیں باپ دادے ہیں میرے نبی کی بکریاں تھیں نا بکریاں جن کا دودھ نکال کے کے کے شام کو آپ گھر جاتا تھا ان بکریوں نام بھی کتابوں میں لکھے پڑے ہیں آپ کی نو بکریاں تھیں کل جائیداد نو بکریاں اجوا سکیا زمزم برکا ورسا اطلال اطراف کمرا غیفا اور اس میں ایک دسواں بکرا تھا اس کا نام تھا یمن یمن اور اس میں آپ کی بکری کمرا آپ کی زندگی میں مر گئی تھی اتنی تفصیل اللہ نے لکھوائی ہے عشق کیا عشق تم ایسے بے وقوف ہو کہتے ہو سنت کی کوئی بات نہیں سنت کی کوئی بات نہیں تھوڑے تھے کی چل رہا کراؤن ایک کراؤن تو ذرا گرا دو جیب سے کہ کراؤن کی کوئی بات نہیں وی نال زربا دے پھر ہو گیا رو کراؤن کی کوئی بات نہیں سنت کی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جس سے میرے اللہ نے عشق کیا عشق فلا لا حتی یحکموک فیما قرآن کی عجب قسم جو اللہ نے اٹھائی ہے اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم تو سب سے حسین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں سوائے اللہ کے محبوب کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں صرف اللہ کے محبوب کی زندگی محفوظ اگر آج کا عیسائی علیہ اسلام کے طریقے پر چلنا چاہے تو ان کی زندگی محفوظ ہوئی اور میرے نبی کی تو ادائیں تک محفوظ ہے زندگی تو بہت بڑی بات ہے آپ آپ کسی کو بلاتے تھے تو اسے انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے پورے ہاتھ سے بلاتے تھے اتنا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو میرے اللہ نے محفوظ کروایا جب آپ غمگین ہوتے تھے جب آپ غمگین ہوتے تھے تو کوئی شور شرابہ نہیں کوئی واویلا نہیں آپ کی ایک حالت ہوتی تھی جو پکی نشانی تھی کہ آج اللہ کا نبی غمگین بیٹھا ہوا دیکھا یہ دیکھا میری حالت دیکھی یہ داڑھی ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی اور اس ہاتھ کے ایسے ٹیک لگائے ہوتے تھے یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کا نبی غمگین بیٹھا ہوا جب آپ خوش ہوتے تھے تو ان گالوں سے ایسے روشنی نکلتی نظر آتی تھی اس سے پتا چلتا تھا اللہ کا نبی خوش جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو آپ ہماری طرح پھٹنے پڑتے تھے لیکن غصہ تو آتا تھا آخر تو غصے کا غصے کو پی رہے ہوتے تھے لیکن پتہ کیسے چلتا تھا یہ یہاں یہاں یہ دو بھمیں یہاں میرے بال کوئی نہیں تھوڑے تھوڑے میرے ہیں آپ کے بالکل صاف تھی یہ جگہ یہاں ایک رگ تھی وہ رگ ایسے ایسے ابھر کے پھڑکنا شروع کر دیتی تھی اس طرح تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کا نبی غصے میں لگتا جب آپ کسی سے ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے جب وہ مسجد میں ادھر سے مسجد میں داخل ہوا تو آپ اس کو دیکھ کے منہ یوں پھیر لیتے تھے یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ اللہ کا نبی ابو حریرہ سے ناراض ہے وہ ناراض اپنی وجہ سے نہیں ہوتی تھی ان کی تربیت کی وجہ سے ان کے کسی بھلے کی وجہ سے جو دیکھا اور آپ نے منہ یوں پھیرا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نبی آج ابو حریرہ سے ناراض ہو گیا زید سے ناراض ہو گیا جس سے عشق ہوتا ہے نا اس کی ہر ادا کو محفوظ رکھتا ہے تو اللہ نے اپنے حبیب سے عشق کیا تو ہم کیسے غلام مصطفیٰ ہیں کیسے محمد اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ اس کی اداؤں سے پیار نہ کریں تو یہ سارے میں آپ کو احسن کٹھے کر کے دے رہا ہوں پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے لے یب لو حکم احسن احسن سڈن والو تمہارا امتحان بھی اس بات کا ہے کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے زیادہ کا نہیں زیادہ عمل کون کرتا ہے خوبصورت کون کرتا ہے زیادہ اور چیز ہے خوبصورت اور چیز ہے ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے میری بات واضح ہو جائے تبوک کی جنگ میں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جان بھی لگاؤ مال بھی لگاؤ تبوک کے موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ غریب تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ مالدار تھے ان دونوں میں مقابلہ رہتا تھا عمر مقابلہ کرتے تھے ابو بکر تو نہیں کرتے تھے ابو بکر تو اپنی چال چلتے تھے لیکن عمر کوشش کرتے تھے کہ میں کسی طرح ابو بکر کے برابر ہو جاؤں یا آگے نکل جاؤں وہ کر نہیں پاتے تھے تو ان کو خیال آیا یہ پہلا اور آخری موقع ہے کہ میں ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور میرے پاس بہت کچھ ہے تو آج میں جب لے کر جاؤں گا زیادہ ہوگا میں آگے چلا جاؤں گا آج میں ابو بکر کو ہرا دوں گا تو انہوں نے اپنا مال آدھا کیا آدھا بیس ہزار ہیں مثال دے رہا ہوں دس ہزار گھر رکھے دس ہزار لے کر آ گئے یہ عدد فکس نہیں ہے مثال دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور سورا جھاڑو پھیر کے لے آئے وہ لے آئے پانچ سو لے آئے درم ہوتے تھے ہزار لے آئے دو ہزار لے آئے اب دونوں مال ایسے پڑے ہوئے تھے عمر کا ڈھیر زیادہ اور ابو بکر کا ڈھیر تھوڑا وہ بڑا یہ چھوٹا اب میرے رب نے کہا ہے میں نے یہ دیکھنا تم میں زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے خوبصورتی میں ابو بکر آگے ہو چکے ہیں اور کوانٹٹی میں عمر آگے ہو چکے ہیں تو میں قربان جاؤں اللہ کے رسول پہ سلکے جاؤں میرے نبی نے سوال ہی تبدیل کر دیا وہ سوال کیا جیسے ابو بکر جیت گئے عمر ہار گئے اس موقع کا سوال یہ تھا کہ اللہ کا نبی کہتا عمر کتنے لائے ہو یہ سوال ہے وہ کہتے جی میں دس ہزار لایا ہوں ابو بکر تم کتنے لائے ہو جی میں تین ہزار لایا ہوں تو عمر کہتے اللہ اکبر میں جیت گیا اس موقع کا سوال بھی یہی کوئی عائشہ مسجد میں مسلم صاحب کو جا کر کوئی چندہ دے تو یہ یہی کہیں گے نا بھائی کتنے ہیں یہ اچھا یہ مول مسلم صاحب پوچھ سکتے ہیں پیچھے بینک میں کتنے پڑو گے پوچھ سکتے کیوں نہیں آپ پوچھ سکتے جو پوچھیں گے تو اگلے بھی واپس لے لے گا کہ میں تو تھوڑی کوئی نیت ہی خراب نظر کوئی نیت ہی میں قربان جاؤں اللہ کے نبی پہ میرے نبی نے سوال بدل دیا حالانکہ سوال یہ ہے عمر کتنے ہیں وہ کہتا جی دس ہزار او بکر تو جی تین ہزار کہ قربان جاؤں میرے رب کا میرے رب کا پیپر ہے بیسٹ کا ہاں، گڈ کا نہیں بیسٹ کا سب سے حسین سب سے خوبصورت عمل تو میرے نبی نے سوال بدلا اور یوں فرمایا عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چپ ہو گئے میں گیا جب انہوں نے سوال سنا انہوں نے کہا میں گیا میں نہیں آج بات سکتا رہ گئی مک گئی کہانی مڑ دوبارہ ہاں عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو پہلے بڑے جوش میں کھڑے تھے پھر فوراً پھنس ہو گئے عمر پیچھے کیا چھوڑا تو پہلے تو بڑے جوش میں پھر کر لیں پھر بڑے نا بولے جی جی، آدھا چھوڑا ہے آدھا لایا ہوں تو آپ نے کہا وہ بکر تو کیا پیچھے چھوڑ کے آیا کہ میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آئے ہوں باقی سب کچھ لے کے آیا میں ترقت اللہ و رسول میں نے اللہ اس کے رسول کو گھر میں چھوڑا ہے چھوڑا تو عمر کہنے گے او بکر میں تم سے آگے نہیں نکل سکتا تو اس واقعے سے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ میرا یہ پیپر نہیں ہو رہا کہ میں عمل کتنے کرتا ہوں یہ بھی ہے یہ بھی پیپر کا حصہ ہے یہ بھی پیپر کا حصہ ہے کہ میں زیادہ نفل پڑھوں زیادہ روزہ رکھوں زیادہ عمرے کروں زیادہ حج کروں زیادہ خیرات کروں زیادہ قرآن پڑھوں یہ بھی پیپر کا حصہ ہے لیکن جو فائنل مارکنگ ہونی ہے جس پر ڈویژن بننی ہے first division second division third division وہ بننی ہے کہ کس کا عمل سب سے خوبصورت ہے سب سے خوبصورت عمل والا سب سے کامیاب ہے پھر اگر ہم قرآن میں ڈھونڈ لیں کہ سب سے خوبصورت عمل کون سا ہے تمہارا پیپر آسان ہو گیا وہ کر لیں تو پیپر آسان ہو گیا تو میرا رب قرآن میں دوسری جگہ کہتا ہے اب میں سارے احسن ایک دفعہ پھر کہتا ہوں فتوارک اللہ اللہ احسن الخالقین سب سے حسین لقد فی احسن تقویم انسان سب سے حسین من احسن من اللہ صبغ میرا محبوب محمد مصطفیٰ سب سے حسین اللہ نزل احسن الحدیث قرآن سب سے حسین من احسن دین ممن اسلم وجہ للہ اسلام سب سے حسین اور جنت بھی ساتھ شامل کر لو اصحاب الجنت یوم خیر مستقر و احسن مقیلا جنت سب سے حسین اس کا تھوڑا سا نمونہ میں نے پہلے بتا دیا اب آخری بات آ گئی لیبلوکم ایکم احسن عملا میں اسٹاک ہوم میں دیکھوں گا سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے اب اگر میں قرآن سے یہ ڈھونڈ کے بتا دوں کہ سب سے خوبصورت عمل کون سا ہے تو پیپر حل ہو گیا اب آگے کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے کرو گے تو آپ کے مرضی ہو جائیں گے نہیں کرو گے تو خبر آپ تک پہنچ گئی ہے تو میرے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا وَمَن وَمَن أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَامِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے جو تبلیغ سے زیادہ خوبصورت عمل کرنے والا کوئی ہے جو دعوت اللہ سے خوبصورت عمل کرنے والا کوئی ہے ایک ایک ایک تعبیر یوں چلا یوں کہتا دعوت اللہ احسن و اولا تبلیغ نبیوں کا کام تبلیغ نبیوں کا کام یہ تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے نبیوں کا کام سوا لاکھ نبیوں نے تبلیغ کا کام کیا اور سوا لاکھ نبی کائنات کے افضل ترین اور ان میں محمد مصطفیٰ سب سے افضل ترین محمد اور احمد اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم طاہ یاسین ابو القاسم مزمل مدفر شاہد مبشر ندیر داعی اللہ سراج منیر رحمت للعالمین کیا کیا لقب میرے رب نے دیے ہیں اور کیا کیا لاڈ سے محبت سے میرے رب نے اپنے حبیب کو پکارا ہے تو نبیوں کا مقام سب سے اعلیٰ تو نبیوں کا کام بھی سب سے اعلی سارے نبیوں نے تبلیغ کی ہے تو اللہ تعالیٰ یوں کہتا تبلیغ سب سے اعلیٰ عمل ہے اللہ کی تبلیغ سب سے اعلیٰ عمل ہے یہ بھی تعبیر ٹھیک تھی لیکن اللہ نے کہا من من یہ چیلنج ہے چیلنج چیلنج ہے من من بھولو پہلوان مرحوم تھا رشید نام تھا اس کا پاکستان کا مر گیا وہ اس کو لندن میں اس کی تاج پوشی ہوئی تھی لندن میں رستم زمان کا اس کو ٹائٹل ملا تھا پہلے اس کے دادا کو ملا تھا جس کو گاما کہتے ہیں گاما پہلوان گاما نام سے نا گاما یہ اس کا دادا تھا تو پھر اس کو اس کا نام رشید تھا بھولو دیکھا میں نے اس کی جوانی بھی بڑھاپا تو وہ اکھاڑے میں اتر کے یوں کرتا تھا میں کوئی ہے میرے مقابلے میں کوئی ہے میرے مقابلے میں اس کا مطلب ہوتا تھا کہ میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے کوئی آنا چاہے تو آ جائے تو یہ اس تعبیر کو اللہ قرآن کے اس لفظ میں لایا ہے ومن ومن اللہ نے تبلیغ کا ہاتھ بلند کر کے یوں کیا ہے کہ کوئی کوئی ہے تبلیغ کے مقابلے کا کام کوئی ہے تبلیغ کے مقابلے کا کام کوئی ہے تبلیغ کے مقابلے کا عمل احسن قولا ممن دعا الى اللہ کسی کو یوں کہہ دینا بھائی اللہ کی مان لے اور اس کو سیکھ لے یہ بول ساتوں زمین آسمان سے زیادہ نورانی اور قیمتی ہے کہ یہ سوا لاکھ نبیوں کے منہ سے نکلا ہوا بول ہے اور اس امت کو یہ کام ملا ہے پہلی امتوں کو یہ کام نہیں ملا تھا میں اتنا سفر کر کے آپ کتنے آدمی بیٹھ رہے ہو مشکل سے ہزار ہو وہاں پاکستان میں بیان کرتا ہوں ایک ایک لاکھ کا مجمع ہوتا ہے تو یہاں کیوں آ گیا ہوں مجھے اگر تقریر کا شوق ہو تو مجھے پاکستان سے باہر جانے کی ضرورت ہی کوئی وہاں پچاس ہزار کا ہے ایک لاکھ کا مجمع ہے نہیں نہیں جہاں میرے محبوب کی امت آباد ہے مجھے وہاں جا کر اللہ کا پیغام سنانا ہے تبلیغ صرف تقریر کو نہیں کہتے پیغام کے پہنچانے کو کہتے ڈھونڈ کے میری مثال اور آپ کی مثال ڈاکیے کی ہے ڈاکیے کی جس کے ذمے ہے گھر ڈھونڈ کر خط پہنچائے وہ یہ نہیں آ کر کہہ سکتا جی میں جی گھر ملے نہیں میں تو چکر لایا میں تو نہیں خط واپس گال چڑھو اسے کہا جائے گا بے وقوف تنخواہ کس بات کی لیتے ہو تمہاری تنخواہ اس بات کی ہے کہ تم گھر ڈھونڈ کے خط پہنچاؤ میرا اللہ کہے گا اور میں نے تمہیں محمد مصطفیٰ کا امت ہی کس لیے بنایا تھا میں تمہیں موسا کی امت میں پیدا کر دیتا میں تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتا میں تمہیں ابراہیم اور نوح کی امت میں پیدا کر دیتا بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہتے روٹی کماتے رہتے ٹھیک تھا میں نے جو تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اس لیے کیا تھا کہ تم میرا پیغام آگے پہنچاؤ اسلام کا موضوع قتل کرنا نہیں ہے اسلام کا موضوع جہنم سے بچانا ہے اسلام کا موضوع یہ نہیں ہے کہ تلواریں اٹھا کر کافروں پہ چڑھ جاؤ اسلام کا موضوع یہ کہ کافروں کو ایمان والا بنا کے جنت میں پہنچاؤ وہ تو آخری درجہ ہے اور اگر دعوت نہیں تو جہاد بھی کوئی نہیں ہے حضرت حمزہ کا قاتل آیا ویشی رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کو جو دکھ حمزہ کی شہادت کا ہوا ہے کسی کی شہادت کا نہیں ہوا اور جتنا حمزہ پہ روئے ہیں کسی پہ اتنا نہیں روئے اور دنیا کی تاریخ میں کسی کا جنازہ ستر دفعہ نہیں پڑا گیا دنیا کی تاریخ میں حمزہ واحد ہستی ہے جس کا جنازہ میرے نبی نے ستر دفعہ پڑھایا کتنا عشق یہ ہوگا ستر شہید ہوئے تھے نا ستر تو حضرت حمزہ کا جنازہ نہیں اٹھاتے تھے باقی جنازہ آتا پڑھ کے اٹھا دیتے اور حمزہ کا جنازہ پڑا رہتا تھا پھر باقی آتے میت اور ان کا جنازہ پڑھ کے اٹھوا دیا جاتا تھا اور حمزہ کا جنازہ پڑا رہتا تھا جب تک ستر جنازے نہیں پڑے گئے حمزہ کا جنازہ نہیں آپ نے اٹھنے دیا پھر اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اس کے قاتل پہ کتنا غم آیا ہوگا اور آپ نے حکم بھی دے دیا تھا ویشی جہاں ملے قتل کر دیا جائے کسی نے ویشی کو کہا جو کلمہ پڑھ لے اس کو کچھ نہیں کہتے اگر تو نے جان بچانی نا تو کلمہ پڑھ لے تو ویشی کہتے ہیں میں طائف سے نکلا اور یوں منہ چھپایا تاکہ کسی کو میری پہچان نہ ہو اور اللہ کے نبی ایسے مسجد میں بیٹھے تھے منہ دھیان تو میں نے ایک دم جا کر چہرے سے کپڑا ہٹا کر کہا اشہد اللہ اللہ کا رسول اللہ تو اللہ کے نبی نے نہیں پہچانا لیکن صحابہ نے پہچانا تو ایک دم تلواریں نکالی کہ ہم اس کو قتل کر دیں یا رسول اللہ ویشی ٹھک ٹھک ٹھک ٹھک وہ تو کلمہ پڑ گیا تھا میرے نبی نے سن لیا تھا تو آپ نے فرمایا تو اللہ کے نبی کہنے لگے ویشی وہ یوں بیٹھے تھے ایسے نیچے منہ کر کے بیٹھے جب میں نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے ایسے کیا تو آگے میں کلمہ پڑھ رہا تھا تو مجھے پہچانا نہیں ہو تو لوگوں نے کہا جی یہ ویشی ہے تو آپ فوراً کہتے سر اڑاؤ کم وقت کا کلمہ بھی نہ پڑھنے دو مسلمان اور غیر مسلم کا جو تعلق ہے وہ ڈاکٹر اور مریض کا ہے پھر مسلمانوں میں فرما بردار مسلمان اور نا فرمان مسلمان کا آپس کا جو تعلق ہے وہ ڈاکٹر اور مریض سے ہے اگر ڈاکٹر مریض سے نفرت کرے تو ہسپتال کیسے چلے اگر ہم نافرمان شرابی سے نفرت کریں تو اسے توبہ کون کروائے جوئے کھیلنے والے سے بدکاری فحاشی کرنے والے سے نفرت کریں کافر سے نفرت کریں تو انہیں کلمہ کون پڑھائے ہمارا عجب مزاج ہو گیا مسلمانوں والا مزاج ہی کوئی نہیں انتقامی مزاج ہے مار دو یہ کر دو ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کرنا ہمارا کیا نقصان ہے ہمارا کیا نقصان ہے امام حسین سے بڑھ کر ظلم تو نہیں ہو رہا اگر حسین کا سر سولی پہ لٹک سکتا ہے اور نیزوں پہ چڑھ سکتا ہے تو پیچھے کیا ہے پیچھے تو کچھ بھی نہیں ہے مسلمان کی موت ناکامی نہیں ہے اگر اللہ راضی ہے تو مسلمان مسلمان کی موت تو کامیابی ورنہ یزید کامیاب ہے اور حسین ناکام ہے اور شمر کامیاب ہے اور حسین ناکام ہے کامیابی کا سہرا تو حسین کے ساتھ ہے کہا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین لیکن ظاہر ظاہر کیا کیا بنا بنا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اور اس کے ہاتھ میں چھڑی کر اسے منہ پہ مارنے لگا یہاں دو تین دفعہ یہاں مارا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کہنے کے بدبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا میں نے ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے مسلمان نفرت نہیں کرتا مسلمان ہمدردی کرتا ہے کہ یہ جہنم میں نہ جائے یہ جنت میں جانے والا بن جائے ماؤنٹ بیٹن سے پہلے جو viceroy Lord Mountbatten آخری وائس رائے اس سے پہلے جو وائس رائے تھا جب وہ واپس جانے لگا نا تو وہ اس کا باورچی رونے لگا وہ مسلمان تھا تو اس نے کہا تم روو نہیں میں نے آنے والے وائس رائے کو کہہ دیا ہے کہ وہ تمہیں نوکری سے نہیں نکالے گا تمہاری نوکری بحال ہے انہوں نے کہا سر میں اس پہ نہیں روتا ہوں میں اس پہ رو رہا ہوں کہ میں نے تین سال آپ کا نمک کھایا میں آپ کو جہنم سے نہ بچا سکا میں آپ کو کلم نہ پڑھا سکا میں اس بات پہ رویا ہوں تو اس کے آنسو نے آنسو وہ کام کرتے ہیں جو دلیلیں نہیں کرتی وہ کلمہ پڑھ کے واپس گئے ان کا تو رو نہیں میں مسلمان ہو جاتا تو مسلمان نفرت نہیں کرتا ہمدردی ہے محبت ہے اسلام کا موضوع لوگوں کو جہنم میں پہنچانا نہیں اسلام کا موضوع لوگوں کو جنت میں پہنچانا ہے تو اگر آپ کا انتقامی مزاج ہو تو آپ مر دو کم وقت کو کلمہ بھی نہ پڑھنا پڑھ لیا تو میں تو اڑا کر لوں سہاوا نے چاہا کہ قتل کر دیں تو آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے ایک ہزار کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے نے کہا اباشین انتا تو وحشی ہے جی بیٹھو اس کو سامنے بیٹھا تو آپ نے کہا میرا چچا تو بڑا شیر بہادر تھا تیرے ہاتھوں کیسے قتل ہو ہو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو حمزہ کو سوتے میں بھی نہیں قتل کر سکتا تھا میرے اوپر تو ایسا روک تھا مجھے تو متم بن عدی نے کہا تھا کہ تو محمد علی اور حمزہ ان تین میں سے کسی ایک کو قتل کر دے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا یہ ان کا غلام تھا اور حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا تو بن عدی متعم کے بھائی کو بدر کی جنگ میں تو کہنے لگا حمزہ کے تو سوتے پر بھی میں وار نہیں کر سکتا تھا اور آپ کے گرد پیرا تھا لہذا میں آپ کے پیچھے بھی نہیں آ سکتا تھا میں تو علی کو ڈھونڈنے نکلا تھا کہ میں اسے قتل کروں لیکن میرا وار چلتا ہے غفلت میں جو غافل ہو میں اس پہ وار کر سکتا ہوں جو بیدار ہو اس پہ میرا وار نہیں چلتا تو جب میں علی کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا وہ بہت بیداری کے ساتھ جنگ کر رہے تھے ان کی نظر چاروں طرف گھوم رہی تھی تو میرا وار نہیں چل سکتا تو پھر میں حمزہ کو ڈھونڈنے نکلا تو ان کو میں نے دیکھا ان کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور وہ ادھر ادھر کوئی نہیں دیکھ رہے تھے سیدھا آگے ہی جا رہے تھے تو مجھے خیال آیا کہ ان پہ میرا وار چل جائے گا تو میں ان کے لیے ایک پتھر کے نیچے چھپ کے بیٹھ گیا تو وہ لڑتے لڑتے لڑتے لڑتے اس پتھر کے قریب آ گئے تو ایک کافر تلوار ماری اس کا سر اڑ کے وہ گیا اتنی تیزی سے تلوار پار نکل گئی کہ جیسے تلوار پہ خون کا داغ بھی کوئی نہ پڑا اور جب وہ اس اتنے میں وہ میری زد میں آ گئے تو میں نے سرا سی گردن اٹھا کے برچے کو تولا اور پھینکا جو ان کی آنتوں اور کلیجے کو چیر کے پار نکلا تو انہوں نے مجھے مڑ کے یوں دیکھا جب انہیں یوں دیکھا تو مجھے یوں لگا میری روح فنا ہو جائے اور میں مر جاؤں گا ایسی حیبت تھی لیکن ان کے منہ سے خون کے الٹی میں نے دیکھی میں نے کہا بس میرا کام ہو گیا میں بھاگ تو اللہ کے نبی سات سال کے بعد پھر روتے روتے بے حال ہو گئے ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو لیکن اس کو بھی جنت میں پہنچایا رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل دلوایا نہیں پھر آپ نے کہا ویشی میرے سامنے نہ بیٹھا کر تجھے دیکھ کر مجھے چچا یاد آ جاتا ہے میرا غم تازہ ہو جاتا ہے یہ بھی اس کو نقصان سے بچایا کہ کہیں کوئی میری بد دعا نہ لگ جائے اس کو تو تبلیغ سے خوبصورت عمل کوئی نہیں یہ اپنے ایمان کو بچانا اور پوری دنیا کے انسانوں تک ایمان کا پیغام پہنچانا آپ سب اس کے ذمہ دار صرف تبلیغی جماعت والے نہیں تھوڑے سے آپ مسلمان ہو یا اس تبلیغ کے کام کو میں زیادہ نہیں کروں جتنے آپ آئے بیٹھے ہو اب ہر مہینے تین دن پابندی سے لگانا شروع کرو کوئی مہینہ آپ کا خالی نہ جائے اور جمعرات کو یہاں کب ہوتے جمعرات کو اپنے مرکز میں آؤ اپنی اپنی مسجدوں میں گشت کرو تو اللہ تمہیں آگے سے آگے آگے آگے سے نکلنے کے اسباب عطا فرمائے گا کہ تم ہی ہوگے جو سارے عالم میں چار چار مہینے کے لیے بھی جاؤ گے ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام بھی پہنچاؤ گے یہ مصروفیت بھی آڑے نہیں آتی اور فخر بھی آڑے نہیں آتا آسمان والا جب ارادہ کرتا ہے تو اسباب وہ مہیا کرتا ہے پچھلے سال میں جبوتی گیا اجتماع پر تو دبئی سے جہاز بدلا تو ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی تو سدا ایک جگہ ہے ہنگو سے آگے تو ایک نوجوان میرے برابر کی سیٹ پر تھا میں نے کہا بھائی آپ کا جماعت کتنے عرصے کی کہ ایک سال کی میں نے کہا یہ جماعت کا کتنا خرچہ ہے کہا جی ایک لاکھ روپیہ میں نے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو کہا جی میں بازار میں بوٹ پالش کرتا بوٹ پالش میں نے نے کہا کہا تو تم لاکھ کیسے انتظام کیا جی میرے پاس چار جوڑے کپڑے تھے وہ میں نے چھ سو روپے میں بیچ دیے پھر میں نے اللہ سے کہا یا اللہ میری اوقات اتنی تھی کہ میں چھ سو تیرے سامنے پیش کر سکتا ہوں باقی میرے پاس کوئی نہیں لے جانا ہے تو لے جا نہیں لے جانا تو تیری مرضی کہا جی مجھے نہیں پتا میرے لاکھ کا انتظام کہاں سے ہوا مجھے خود نہیں پتا میرے امیر نے مجھے آ کر کہا کہ تیرے پیسے کا انتظام ہو چکا ہے تم تیاری کرو امن احسن ممن دعا اللہ کوئی ہے تبلیغ سے خوبصورت بول بولنے والا کوئی ہے تبلیغ سے خوبصورت بات کرنے والا تو آپ یہاں کمانے کی نیت سے نہ رہو یہاں تبلیغ کی نیت سے رہو ایک دوسرے کو سنبھالو ہماری کتنی نسلیں ہیں جو یورپ میں گم ہو گئے اور ان کے نشان مٹ گئے ماں مسلمان او ہو ہو سارے جنوبی امریکہ سارا جنوبی امریکہ میکسیکو سے لے کر نیچے چلی تک ایک کروڑ مسلمان اسلام سے نکلا ہے ایک کروڑ پچھلے سو سال میں سو سال کہ صرف کماتے رہے اور اپنی نسلوں کو ایمان نت بخشا اپنی کمائیاں حلال پہ لاؤ حرام روٹی سے کبھی خیر نہیں آتی حرام پیسے میں کبھی ولو آج کم کثرت اور میرے رب کا قرآن میں اشارہ ہے کہ حرام راستوں سے رزق زیادہ آتا ہے لیکن دیکھو دیکھو کہیں تم اس میں پھنس کے میرا اپنے اللہ کو ناراض نہ کر دینا پہلا قرآن کا اللہ کا تعارف ہے الحمد للہ رب العالمین پالنے والا اللہ ہے اپنی کمائیوں کو ٹھیک کرو نماز کو زندہ کرو پچھلی دفعہ میں آیا تھا میں نے یہ مسجد نہیں دیکھی تھی وہ ایک ہال میں بیان ہوا تھا لیکن اتنی بڑی مسجد دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی بڑی بڑی مساجد عطا فرمائے آپ یہاں آ گئے ہو تو یہاں اسے اپنا ملک سمجھ کے یہاں کام کرو اپنا وطن سمجھ کے یہاں کام کرو دانا پانی اللہ نے یہاں لکھ دیا ہے تبلیغ سے بڑھ کر عمل کوئی نہیں آخرت میں اللہ کو دکھانے کا احسن دعا اب سارے احسن پھر کٹھے کرو فتبار لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سب سے خوبصورت انسان پھر مذہب پر آؤ تو اللہ نزل احسن الحدیث سب سے خوبصورت کتاب قرآن ومن احسن من اللہ سب سے خوبصورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن اسلم للہ سب سے خوبصورت دین اسلام پھر میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصحاب الجنت یوم خیر مستقر و احسن و مقیلا جنت سب سے خوبصورت اور پھر میرے اللہ تعالیٰ نے کہا ایوکم احسن میں دیکھوں گا تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے ایک آیت کا اور اضافہ جو پہلے رہ گئی تھی ابھی یاد آئی کل عبادی یقول ہے احسن اس کو پہلے لے آؤ کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے محبوب سوڈن والوں سے کہ سب سے خوبصورت بول بولا کریں سب سے خوبصورت بول بولا کریں پھر وہ سوال آ گیا اب وہ سب سے خوبصورت بول کون سا ہے سوال یا یعنی نشان تو اب اس آیت کو آخر میں فٹ کرو کیل ٹھوک گیا کوئی ہے تبلیغ سے خوبصورت بات بولنے والا کوئی ہے لیکن آپ آپ سوچو جتنی چیز کوئی قیمتی ہوتی ہے اس کے بارے میں بات بھی اتنی ہی قیمتی ہوتی ہے تو جب اللہ سب سے عظیم ہستی ہے تو اس کے بارے میں گفتگو بھی سب سے عظیم ہوگی تو دنیا لوگوں کو چیزوں کا خریدار بنا رہی ہے آپ تھوڑے سے مسلمان ہو آپ لوگوں کو اللہ کا خریدار بنا پہلے اپنوں کو سنبھالو کہ اپنے گم نہ ہو اپنی متا سنبھالو عورتیں عورتوں میں کام کریں مرد مردوں میں کام کریں مسلمان عورت پردے میں جائے اپنی عورتوں کو کمائی سے روکو عورت گھر کی چیز ہے کمائی کی چیز نہیں ہے عورت کمانے چلی گئی مرد کمانے چلا گیا تمہاری نسل ضائع ہو جائے گی سمال والوں سے آپ کو سبق لینا چاہیے کہ سمال والے جہاں گئے کل میں سمال والوں میں بیان تھا میرا پرسوں تو میں نے ان سے کہا تمہاری ہجرت بڑی نعمت بنی ہے وہاں حالات خراب ہوئے میں صومالیہ بھی گیا ہوں بڑے عجب مسلمان بڑے عجب مسلمان اللہ اکبر کیا مرد کیا عورت ہے تو میں نے ان سے کہا تمہاری جو ہجرت ہے نا تمہارا جو لڑائی ہے یہ بڑی نعمت بنی ہے کہ تم سمال والے جہاں گئے ہو تم نے اللہ کا نام زندہ کر دیا تمہاری عورتیں پورے پردے میں تمہارے نوجوان داڑیاں اذانے نماز ٹوپیاں جدھر گئے ہیں اس میں غفلت بھی آئی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن جیسے ہم پگھل گئے نا نمک کی طرح پانی میں جیسے نمک پانی میں ڈالو تو وہ گیا ایسا جو سمال والے ایسے نہیں انہوں نے ایسے قلعہ ٹھوک کے بھی پا تھا کہ مسلمانوں تو اپنوں کو سنبھالو کہ یہ پکے اسلام پر ہوں یہ چلتے پھرتے اسلام کا نمونہ نظر آئیں تو پھر غیروں کو تو بنانا تو کوئی مسئلہ ہی کھل اپنوں کو مسجد کا ملانا اپنوں کو اللہ سے جوڑنا مانچسٹر میں ایک آدمی ایک آدمی کا نصب نامہ لکھا ہوا تھا نصب نامہ شیخ عبد القادر جیلانی ان کے اوپر لکھا ہوا تھا سارا اس آدمی سے لے کر اس آدمی سے لے کر شیخ عبد القادر جیلانی تک سارا لکھا تھا اوپر امام حسن تک شیخ عبد القادر جیلانی امام حسن کی میں سے لیکن اس کا بیٹا عیسائی ہو چکا تھا اس کی دو بیٹیاں تھیں دونوں بھی تھیں اور اس میں ذمہ دار کون تھا یہ خود تھا کہ جب اس کو ملے تو اس نے ہمیں بڑی گالیاں نکالی کھلی ننگی بدتمیزی کی انتہا نے چپ کر کے سن لیا پھر اس کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا بلا وجہ غصہ تم آئے کیوں یہ جو تمہاری داڑیاں یہ تمہاری پگڑیاں یہ کیا تم نے شکل بنائی یہ شکل ہوتی ہے انسانوں کی یہ بات ایسی شکل ہوتی ہے انسانوں کی چپ کر کے سن لی جائے تو جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں نے کہا مسجد تک تو چلے چلو مسجد تک تو چلے چلو تمہارا احسان ہو گیا پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آئی وہ چل کے اٹھ کے چل دیا یہ مسجد میں داخل ہوا تو کہنے لگا میں آج ستائیس سال کے بعد مسجد میں داخل ہوا نہ کبھی نماز پڑھی نہ جمعہ پڑھا نہ عید پڑھی تو بچے مسلمان کیسے ہوں گے تو عورت کمائی پہ چلی جائے اور تم ڈبل شفٹیں لگاؤ وہ گلاسکو میں گیا سور ہفتہ کوئی چھٹی ہفتے کو بھی دکان کھلی ہے اتوار کو بھی دکان کھلی ہے میں نے کہا اللہ کا بندو کیوں ظلم کرتے ہو اپنے اوپر اور اپنی اولاد کیا سر اب پیسے بنانے کے لیے دنیا میں پیدا کمائی کو اتنا وقت دو کہ اولاد کے لیے ٹائم مل سکے اپنی عورتوں کو گھر میں بٹھاؤ وہ اپنی اولاد کو سنبھالیں ان کو قرآن سکھائیں دین سکھائیں اخلاق سکھائیں اور اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ اور پھر تبلیغ کا کام کرو تو انشاءاللہ یہاں بھی مزے دیکھو گے آگے بھی مزے دیکھو تو نیت کرتے ہو سارے بھائی اللہ تعالیٰ بھائیوں کا آنا قبول فرمائے اب اس کو سیکھنا پڑتا ہے سیکھنے کے لیے پھر کہتے ہیں بھائی تبلیغ کا کام تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے صرف میں جبوتی میں گیا ہائے ہائے ہائے ایسی غربت میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھی جیسی غربت میں نے جبوتی میں دیکھی چوبیس گھنٹے میں ایک وقت کھانا بھی مشکل اور اتنے صابر شاکر کے کیا بتاؤں لیکن وہ بھی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں پھر جبوتی کے بھی آگے ایک جنگل تھا وہ جنگل میں گئے جہاں کی جنگلی زبان تھی وہاں وہ جبوتی میں وہ زبان نہیں بولی جاتی وہاں بھی تبلیغ کا کام تھا اور کوئی ڈیڑھ دو ہزار کا مجمع تھا جہاں اجتماع تھا اور بیان بھی ہوئے لوگ اللہ کے راستے میں نکلے تو آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے آپ اس دیش میں ہو پانی میں رہنا ہو تو ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں ورنہ ڈوب جائیں جس ماحول میں اس میں آپ کو ہاتھ پاؤں مارنے پڑے ہوں گے کہ مسجدوں کی طرف دوڑوں اپنے اگر بی بچوں کے ساتھ ہو تو گھر کی معاشرت کو محبت والا بناؤ پیار والا بناؤ درگزر والا بناؤ بیوی خامن کی عزت کرے خامن بیوی سے محبت کرے اور اپنی اولاد پر دونوں پرکھ کی طرح ان کو پروں میں لے لو پیار محبت سے ان کو دین سکھاؤ اپنی کمائیوں میں سے غلط چیزیں نکالو صحیح چیزیں ڈالو اور جمعرات کو اپنے مرکز میں جاؤ ہر مہینے تین دن لگاؤ تو اللہ کے فضل سے آپ ہی چار مہینے کے لیے جاؤ گے آپ ہی سال کے لیے جاؤ گے پتا نہیں کہاں کہاں پھرو گے ایک دفعہ آپ چلنے والے بن جاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کے ذریعے سے آپ کو بھی اور آپ کے ذریعے سے اوروں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کی شکل نصیب فرمائے گا آپ پچھلی پر اللہ سے معافی مانگ لو نماز چھوڑی روزہ چھوڑا کوئی غلط کام کیا تو اللہ سے صلح کرنا سب سے آسان کام ہے ایک لفظ کہنا ہوتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے اور اللہ سارے معاف ذرا ایک واحد دربار ہے جو تاثر سے پاک میں میرا بچہ بھی آ کر معافی مانگے گا نا تو مجھے معاف کرنے میں تھوڑی تکلیف ہوگی کہ میرے اوپر اثر ہے بچے کی بدتمیزی کا اور اللہ واحد ذات ہے جو اثر سے پاک ہے اثر سے پاک ہے ساری زندگی گناہ کر کر کر کر میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکا ساری زندگی نیکی کر کر میں اللہ کا کوئی نفع نہیں کر سکا لہذا ایک بول پر یا اللہ معافی دے دے اللہ سارے معاف کر دے اور میرا اللہ خود مثال سے سمجھاتا ہے کہ میرے بندہ اتنے گنا کر کے زمین سے لے کر آسمان تک پہنچا پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی تو میں سارے معاف کر دوں تو اتنے تو ہم کر ہی نہیں سکتے قارون کا نام آپ نے سنا نا قارون قارون نے موسی السلام پہ برائی کی تہمت لگائی اور اللہ نے دو رکو میں قارون کی برائی بیان کی ہے سورہ قصص ان قارون کان من قوم فبغا علیہ جب وہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اجازت دے دی کہ زمین تیرے تابع ہے جو کہے گا کرے گی تو موسا اسلام نے زمین سے کہا قارون کو پکڑ لے تو وہ اتنا اندر چلا گیا تو وہ کہنے لگا موسا مجھے معافی دے دے میں آئندہ نہیں کروں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پکڑ لے تو وہ اتنا اندر چلا گیا کہ موسا مجھے معافی دے دے میں آئندہ نہیں کروں اور پکڑ لے تو اتنا اندر چلا گیا کہ موسا مجھے معافی دے پکڑ لے پھر وہ یہاں تک چلا گیا گردن تک کا موسا معاف کر پکڑ لے ٹھک سارا اندر چلا گیا جب وہ دھس گیا تو میرے اللہ نے کہا موسا اس کی منتیں سن کر میری عزت کی قسم قارون ایک دفعہ میری محنت کرتا میں معاف کر کے باہر نکال دیا اگر مجھے قارون پکارتا تو میں اسے نکال کے باہر کھڑا کر لوں تینوں میں آپ پہ راضی کر لوں گا انہوں معافی دے چڑھنی ہے تو ہمارا معاملہ تو اللہ تعالی سے ہے تو ایک تو آپ سارے یہاں توبہ کر کے کہ آج تک جو گناہ کیے ہیں جو ہو رہے ہیں یا اللہ آج توبہ آج کے بعد تیرے بن کے زندگی گزاری ٹھیک ہے نا توبہ کی نیت تو سارے کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ زور سے کہو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری یہ جو میں تین دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ تیسری دفعہ تمہارا دل بولے میری زبان سے صرف تمہاری زبان نہ بولے بلکہ تیسری دفعہ تمہارا دل بولے یا اللہ میری توبہ تو پھر اللہ کے فضل سے کام بن گیا سارے معاف ایسے بیٹھو جیسے اب مانے جائیں تو اب اوروں سے توبہ بھی کروانی اور خود توبہ پہ پکا بھی ہونا ہے اس کے لیے اللہ کے راہ کا نکلنا ہے اب تم اپنے ارادے بھی لکھاؤ اور نقد بھی لکھاؤ بولو بھائی جو ہمت کرے گا آگے بڑھ جائے سنوات جناب عبدالرحمن نعم كيف؟ أنا جلدی جلدی بتا دیں جی کل جہاں کل جائے نا کل شاء اللہ اسی وقت ساڑھے پانچ بجے بیان ہو گیا ستیہ تک کس مسجد میں کل ان شاء اللہ اتوار کو ساڑھے پانچ بجے تک کس مسجد میں بیان ہوگا کون سی مسجد بتاؤ تک کس ستیا مسجد میں فتیہ مسجد فتیا تک مسجد میں کل ساڑھے پانچ بجے پھر انشاءاللہ بیان ہوگا کل شام ہو رہی بیان ٹمارو تمہارو ایٹ فائیو تھرٹی انفتیا تک اور ون بہت کیا نا رہی تمہارو ایٹ فائیو تھرٹی چلو تک اب اب لکھاؤ بھائی نام لکھاؤ بھائی ارادے کرو بھائی چار کیا نام بیٹھو بھائی بیٹھو بھائی آپس میں باتیں نہ کرو نام لکھائیں دعا تک تشریف رکھیں سارے بھائی دعا تک سارے بیٹھے ابھی انشاءاللہ پانچ منٹ میں دعا کراتے ہیں دعا تک سارے بھائی بیٹھے ان لوگوں کے ہاں بھائی ایک منٹ بیٹھ جائیں ایک منٹ ایک منٹ میں میری بات سنیں اس ویکنڈ سے جو ان کا ارادہ بنا نا وہ ذرا کھڑے ہو کے نام پہ تاکہ کوئی نقل بھی ہو جائے اس ویکنڈ سے یہ ویکنڈ جو اللہ کے راستے میں نکلیں گے وہ کھڑے ہو اس ویکنڈ پر جو جانے والے ہیں وہ کھڑے ہو اس ویکنڈ پر یہ یہ تین دن جو بھائی نکلیں گے وہ کھڑے ہو کے اپنے نام پہ تھوڑے ہیں تو کچھ اور بھی ہو جائے اس ویکنڈ پر میں جی، ماشاء اللہ ہاں، اس ویکینڈ نہ کر لیں کوئی اور بھی کھڑے ہو جائیں کوئی اور بھی ارادہ کر لیں اور نوجوان نوجوان اٹھے دین کا کام نوجوانوں نے کیا ہے ماشاء اللہ اللہ پیچھے آپ وہ پیچھے جو لائٹ جل رہی وہاں چلے جائیں وہ سامنے لائٹ جل رہی اس جگہ پر آ کے نام لکھ لیتے ہیں اب سارے بھائی وہ سامنے چلے جائیں وہ سامنے جہاں لائٹ جل رہی ہے وہ سامنے دیوار پر لائٹ جل رہی وہاں تشریف لے جائیں سامنے وہ سامنے جہاں لائٹ جل رہی ہے چلے میں چلے میں سارے بھائی وہاں تشریف لے چلے ہیں ایک ساتھی گیا سارے بھائی وہاں سے شیو رہ جائیں باقی قریب آ جائیں آ جائیں دعا کر لیتے ہیں قریب آ جائیں آگے ہو جاؤ بھائی آگے آ جائیں آگے آ جائیں جنہوں نے تین دن کے نام دیے وہ وہاں چلے جائیں تاکہ ان کے نام لکھے جائیں باقی بھائی آگے آ جائیں دیکھو بھائی آپ سارے دوستوں سے بھی گزارش ہے آپ کے سامنے کچھ دوستوں نے بھی ماشاءاللہ تین دن کا ارادہ کیا ہے تو آپ بھی ہر مہینے یہ تین دن دن دو دو تو آپ کو ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے جمعہ کو چلے جائیں اتوار کو شام کو واپس آ جائیں پھر صبح کو آ کے اپنے کام پر ان شاء اللہ عزیز یہ تھوڑا تھوڑا وقت لگنا آپ کے لیے بہت آگے ترقی کا سبب ہے آپ بھائی جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں نماز کا اہتمام فرمائیں پانچ وقت کی نماز کبھی نہ چھوڑنے نمازوں کے ذریعے سے اللہ کا تعلق ہو اور آپس میں پیار محبت کی فضا میں تو اس کی انشاءاللہ شاء سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا جی؟ اور کل جو بتائی ہے جگہ بیان کی اس میں بھی آپ سارے آئیں اور جو بھائی نہیں آ سکے ان کو بھی لانے کی کوشش کریں یہ ایمان کی باتیں سنتے سنتے جذبہ بنتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے عمل کی توقع دیتا ہے درست بھی پڑھیں اللہ وصلي على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين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 تجھے تیرے محبوب کے آنسوں کا واسطہ یا اللہ اس دفعہ ہمیں اپنی توبہ پہ پخت بھی عطا فرما پخت بھی عطا فرما مرتے دم تک کوئی کام تیری نافرمانی کا نہ ہو کوئی قول فیل کوئی نیت ارادہ کوئی حرکت سکون یا اللہ تیری نا فرمانی کا نہ ہو پل پل اور یا اللہ پائی پائی تیرے نام پہ وقف ہو جائے ہر سانس ہر سانس ہر گھڑی ہر دن ہر رات ہر صبح ہر شام اور زندگی کا ہر دور یا اللہ تیری دی ہوئی ہر نعمت میرے مولا تیری اطاعت میں لگ جائے اس کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنا عشق عطا فرما اپنے حبیب کا عشق عطا فرما ہمیں اپنے دین سے محبت عطا فرما ان سارے یہ پرائے دیس میں ہیں انہیں چلتا پھرتا ایمان کا نمونہ بنا اسلام کا نمونہ بنا ہدایت کی نشانیاں بنا ایمان کا نور کا پیکر بنا جدھر سے گزر جائیں نور ہی نور پھیل جائیں روشنیاں روشنیاں پھیل جائیں اسلامی معاشرہ بننے والی شکلیں پیدا فرما یعنی بڑی بڑی نسلیں عطا فرما تبلیغ کے لیے بھی بڑا مرکز عطا فرما اسے بھر دے بندوں سے ایمان بالوں سے مدارس آباد فرما مقادل آباد فرما یہاں کے رہنے والوں کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما یہ بھی تیرے ہی بندے میں سنے میں بڑی صفات سے نوازا ہے انہیں ایمان کی دولت بھی عطا فرما دے ان ایمان کی دولت بھی عطا فرما دے اور ان سارے عالم میں بسنے والے انسانوں کی ہدایت کا فیصلہ فرما اور ہمیں اس کے لیے بطور سبب قبول فرما جو ہم نے بیمار ہیں صحت ادا فرما جو مقروض ہیں قرض ادا کروا جو مسافر ہیں عاطیت سے واپس وطن پہنچا کہ اللہ جو ایمان پہ آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما جب ہمارے جانے کا وقت ہو تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما آفیت عافیت کی زندگی دے عافیت کی موت دے ربنا آتنا فی دنیا حسنا حسنا عذاب النار وصل اللہ تعالی نوی المین باللغة العربية كده لأنه العرب مشاركون عمل قليل جدا